قال الكافرون ان هذا لصاحر مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہم اس وقت قرآن حکیم میں جس مقام پر ہیں اس کے ضمن میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ قرآن السعدین ہے یہ مقام صورتوں کے جو دو گروپ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ہے منزلیں تلاوت کے لیے جو سات منزلوں میں قرآن مجید منقسم ہے تو دوسری منزل ختم ہو گئی توبہ پر اور تیسری منزل شروع ہو رہی ہے سورہ یونس سے لیکن یہ کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپ ہیں وہ مختلف ہیں ان میں سے پہلا گروپ جو ہے وہ ختم ہوا تھا سورہ معدہ پر اور دوسرا گروپ بھی سورہ توبہ پر ختم ہو گیا تو یہ مقام ایسا ہے کہ جس میں یہ دونوں تقسیمیں آپس میں آ کر جڑ گئی ہیں دو چیزیں کران السادین دو سعید چیزیں آپس میں مل گئی ہیں دو گروپ پورے ہو گئے ہیں مکی مدنی صورتوں کے بھی اور دو منزلیں بھی مکمل ہو چکی ہیں تیسرا گروپ شروع ہو رہا ہے اور تیسری منزل شروع ہو رہی ہے اس تیسرے گروپ کے ضمن میں میں آپ سے ارد کر چکا ہوں کہ اس میں مکیات جو ہیں ان کا بڑا طویل سلسلہ ہے تعداد کے اعتبار سے تو ظاہر بات ہے کہ مکی صورتیں سب سے زیادہ آخری گروپ میں ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور تعداد ان کی بہت ہے لیکن حجم کے اعتبار سے مکیات کا سب سے بڑا سلسلہ یہ ہے چودہ صورتیں ہیں یہ جو سورہ یونس سے شروع ہو کر اور سورہ مومنون تک چلیں گی اٹھارہویں پارے تک سات پارے تقریباً ہیں جو مسلسل مکیات پر مشتمل ہیں اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک اس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا سورہ ہجر کے بارے میں اور پھر یہ کہ سورہ حج کے بارے میں لیکن غور و فکر کے بعد جو رائے میری بنی ہے مجھے انہی حضرات سے اتفاق ہے جن کے نزدیک یہ تمام صورتیں سورہ یون سورہ ہود سورہ یوسف سورہ راج سورہ ابراہیم سورہ ہجر سورہ نحل سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف سورہ مریم سورہ تاہا سورہ انبیاء سورہ حج سورہ مومنون چودہ صورتیں جو ہیں یہ یہ مکی ہیں یوں سمجھیے کہ قرآن حکیم میں سب سے پہلے تو تقریباً سوا چھ پارے پر پھیلا ہوا سب سے بڑا گروپ تھا کہ جو مدنی صورتوں کا تھا تعداد چار تھی بقرہ آل عمران نساء و معاہدہ لیکن سوا چھ پارے یہ چودہ ہیں اور سات پارے ان میں یہ بات خاص طور پہ نوٹ کیجئے کہ اکثر و بیشتر اس میں تین تین صورتوں کے گروپس ہیں پہلے تین ذرا بڑی صورتیں ہیں پھر تین نسبت چھوٹی صورتیں ہیں پھر تین ذرا بڑی صورتیں ہیں یہ جو سب گروپس بنتے ہیں تین تین صورتوں کے ان میں سے دو صورتوں کا تعلق آپس میں وہ زوجیت والا ہے وہی ان کے درمیان نسبت زوجیت ہوگی تیسرے کی حیثیت زمینے کی ہے وہ منفرد ہے وہ علیحدہ بات ہے وہ جب ہم تیسری صورت پر آئیں گے تو اس پر انشاءاللہ بات کریں گے ابھی پہلا جوڑا جو ہے سورہ یونس اور سورہ ہود یہ دونوں جو ہے صورتیں آپس میں وہی نسبت زوجیت رکھتی ہیں کہ جو اس سے پہلے ہم سورہ انعام اور آراف میں دیکھ چکے ہیں چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ یونس کے گیارہ رکو ہیں ان میں سے امباء الرسل صرف دو رکو باقی نو رکو جو ہیں وہ تسکیر بے آلہ اللہ اللہ کی نعمتیں اللہ کے احسانات اللہ کی قدرتیں اللہ کی سنائی اس کے حوالے سے اللہ کی معرفت یہ مین مضمون ہے اور سورہ کے دس رکوعوں میں سے چھ رکو ہیں بلکہ اس سے زائد ساڑھے چھ کے قریب کہ جو امباء رسول پر مشتمل ہے باقی چار سے کم ہیں کہ جو دوسرے مضامین جو ہیں جو بھی رد و قدا ہے کفار کے ساتھ یا اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ تسکیر بے اللہ کا مضمون بھی آ جائے گا لیکن غالب حصہ جو ہے اب تسکیر ایام اللہ اللہ کے وہ بڑے بڑے دن جن میں کہ قوموں کی ہلاکت کے فیصلے ثابت ہوئے پھر ایک عجیب بات آپ دیکھیں گے کہ سورہ ہود میں اور سورہ یونس میں ایک عجیب نسبروت نسبت ہے سورہ ہود میں سورہ یونس میں جو دو رکو ہیں باؤ رسول کے ان میں سے آدھے رکوع میں حضرت نوح کا ذکر ہے اور درمیان کے کسی رسول کا ذکر نہیں اس کے بعد ڈیڑھ رکوع حضرت موسا پر ہے اس کے بالکل آپ کو ملے گا سورہ حود میں پورے دو رکوع حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر ہے یہ سب سے زیادہ اہم مقام ہے اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ انتیسویں پارے میں سورہ نوح مکمل صورت ہے لیکن یہ کہ بعض اعتبارات سے یہ مقام جو ہے وہ زیادہ جامع بھی ہے زیادہ فضیلت والا بھی ہے اور مسلسل دو رکو جو ہے حضرت نو علیہ السلام کے حالات پر ہے اور حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر وہاں پر صرف حوالے کے طور پر ہے کچھ نہیں تو ریسی پروکل جو نسبت ہوتی ہے نسبت زودیت میں وہ بھی آپ کو یہاں مل جائے گی الاسلام را یہ حروف مقدعات ہیں اور یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے الفلام میم الفلام میم الفلام میم سعود یہ جو تین صورتوں کا آغاز ہوا ہے وہاں پر حروف مقطعات پر آیت مکمل ہو گئی تھی یہاں آیت نہیں ہے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ چیزیں کسی حساب کتاب پر نہیں ہیں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے نہ گرامر کا نہ منطق کا نہ نحو کا نہ بیان کا یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہیں ان کو کہتے ہیں توقیفی عبور ہے یہ تلک آیات الکتاب الحکیم یہ ایک بڑی حکمت بھری کتاب کی آیات ہے اکان اللہ سے آجمن کیا لوگوں کے لیے اس پر بہت تعجب ہو گیا ہے لوگوں کو ان اوحید رجل رگل ہوں کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان پر وحی بھیج دی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجی ان اندر الناس کے لوگوں کو خبردار کر دیجئے وہ بشر النظین آمن اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے ان لہم قدم صدق ان ہند کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچا مرتبہ ہے قال کافرون ان هذا صاحب مبین اس پر کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے یعنی اس میں کون سے تعجب کی بات تھی اللہ کی قدرت ہے اللہ کا فیصلہ ہے اللہ نے انسانوں میں سے ایک کو چنا ہے پسند کر لیا ہے اس کے پاس اپنی وہی بھیجی ہے اسے معمور کیا اس خدمت پر کہ جو صحیح راستہ اختیار کر لیں انہیں بشارت دیجیے اور جو غلط راستے پر اڑے رہیں ان کو خبردار کر دیجیے وہی لفظ دو بشیر اور نذیر یہاں پر بھی آ رہے ہیں ان اللہ خلق ربک ایام یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی چھ دنوں میں پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا یدبر اور وہ تدویر کرتا ہے اپنے معاملے کی یہ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شعر آفاق کتاب ہے حجت اللہ بالغ اور اس کا جو پہلا باب ہے تو اللہ تعالیٰ کے تین افعال کا انہوں نے اس میں اس پر بحث کی ہے ایک اللہ تعالیٰ کا فعل ہے ابدا کریشن ایکس نہیں لو عدم محض سے کسی شے کو وجود بخشنا ایک ہے خلق کسی شے سے دوسری شے بنانا تیسرے تدبیر یدبر الامر اب اس میں تدبیر فرما رہا ہے اس کے اپنے نقشے ہیں اپنی پلاننگز ہیں اپنی مشیت ہے اس کے مطابق اس نظام کو چلا رہا ہے مامن شفین اللہ من بعد نے نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد اب یہاں وہی سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی میں آیا تھا استثناء کے ساتھ شفاعت کا اس بات وہ یہاں بھی ہے ذالکم اللہ ربکم وہ ہے اللہ تمہارا رب تمہارا مالک تمہارا آقا فابدو ہو بس اسی کی بندگی کرو اسی کی پرستش کرو افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے دھیان نہیں کرتے الہ مرجوکم جمیعا تم سب کا لوٹنا اسی کی جانب ہے وعد اللہ حقن اور یہ وعدہ ہے اللہ کا پکا سچا پختہ ان الخلق کا سمجھ وہی ہے کہ جو پہلے پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہ اعادہ ادا کر دے گا یعنی یہ کہ اگر پہلی مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا تو دوسری مرتبہ کرنا کیوں مشکل ہو جائے گا یہ تو بڑی معقول بات ہے کسی بھی کام کو کرنا پہلی مرتبہ زیادہ مشکل ہوتا ہے دوسری مرتبہ کرنا آسان ہوتا ہے لہذا جب کہ اس نے پیدا کیا ہے تو کیوں نہیں وہ دوبارہ پیدا کر دے گا لجزی النزین عامن اور وہ دوبارہ اس لیے پیدا کرے گا تاکہ وہ جزا دے اہل ایمان کو جنہوں ایمان لائے وہ عامل الصالحات اور جنہوں نے اچھے عمل کیے بالقسط انصاف کے ساتھ ان کی جو بھی خدمتیں ہیں جو بھی انہوں نے اشار کیا ہے جو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں جو قربانیاں دی ہیں ان کی پوری قدردانی ہو قدر افزائی ہو ان کو خلاطیں دی جائیں انہیں نوازا جائے وہ نظیم کفر ہوں اور جو لوگ کے کفر کریں لہم شراب من حمیم ان کے لیے پینے کے لیے ہوگا کھولتا ہوا پانی وہ عذاب العلیم اور دردناک عذاب ہوگا بیما کارو یقر اس کفر کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے وہ نظی جعل شمس زیاد وہی ہے کہ جس نے سورج کو بنا دیا چمکدار چمکتا ہوا وہ قبر نورن اور چاند کے اندر بھی نور رکھ دیا وہ قدرہ مناظر یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ سورج چونکہ خود اس کے اندر جو کمبسچن کا عمل جاری ہے اور اس کے لیے وہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ سورج کے لیے وہ ضیاء ہے لیکن یہی روشنی اگر کہیں ریفلیکٹ ہو کر آئے گی تو وہ نور کی شکل میں ہے اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی میں بڑا بنیادی فرق ہے اسی لیے قرآن مجید نے بھی دو مختلف الفاظ استعمال کیے ہوزی جال شمس زیان زیال ول کا نورن اس کی اپنی چمک ہے اور یہاں وہ ریفلیکٹڈ روشنی ہے وہ قدر منازلہ اور اس نے اس چاند کی منزلیں مقرر کر دی یہ تعلم و عدد السلین اول حساب تاکہ تم گنتی کر سکو برسوں کی اور حساب کر سکو ما خلق اللہ کا اللہ بالحق اللہ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ یہ ایک سنجیدہ تخلیق ہے یہ ایک بامقصد تخلیق ہے ایک نتیجہ خیز تخلیق ہے یہ فصل العیات کے قومی عالمون اور وہ تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں امن اختلاف اللیل نہار یقیناً آسمان یقیناً رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں وما خلق اللہ فماوات و نم اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے آسمانوں میں اور زمین میں لا یا قومی یتقون یقین نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اندر کچھ خوف ہے کچھ تقوا ہے جن کی اخلاقی حص بیدار ہے ان نظین اللہ یرجون نکانا یہ ذرا الفاظ یہاں نوٹ کر لیجئے یہ صورت میں بار بار آئیں گے ان لا بے شک وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں یہ اصل میں خاص جو ہے نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان اگر ذرا غور کرے تو یہ انسانی زندگی جو دنیا میں ہم گزارتے ہیں وہ کیا ہے عمر دراز مان کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں یہ عمر جتنی بھی ہوتی ہے کچھ حصہ جو ہے وہ شروع کا وہ ناسمجھی میں گزر گیا بچپن کا کھیل کود ہے وہ نکل گیا ابھی شعور آیا ہی تھا جوانی آئی طاقت آئی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد بڑھاپا کاری ہو گیا کہ لا عالم میں بعد علم شیا تو کیا بس زندگی یہی زندگی ہے اور کیا اسی کے لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جائے اس زندگی کا مقصد کیا ہے انسان جو بھی غور کرے گا سوچے گا کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگیے داما بھی تھا زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے تو اسے پیمانا امروز و فردا سے نن آپ جاویدا پہ ہم ہر دم جمع ہے زندگی یہ زندگی تو بڑی طویل ہے بہت طویل ہے انسان اشرف مخلوقات ہے یہ تو عارضی سا ایک وقفہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے خلق الموت اول حتل یبل و حکوم کو اصل زندگی جو ہے وہ تو بڑی طویل ہے اصل زندگی وہ ہے ان میں دار الآخرت الحی لو لوکانو عالمور اصل میں تو آخرت کا گھر جو ہے وہ ہے اصل زندگی کاش کہ انہیں معلوم ہوتا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن اتنے محدود ہیں جن کی سوچ اتنی محدود ہے جن کا یوں افق ذہنی جو ہے اس قدر تنگ ہے کہ وہ اس پر بھی مطمئن ہے ریجے ہوئے اس زندگی کے اوپر مطمئن ہے لگے ہوئے اسی میں مگن ہے اسی میں بلکہ کہنا چاہیے گم ہو گئے اسی میں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق تو ان نظین اللہ ارجون القان وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدواری نہیں وہ رضو مِل آیات دنیا اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے مطمئن ہو گئے وط مانو بہا اس پر مطمئن ہو گئے وہ نظین ہم ان آیات نا غافلون اور جو ہماری آیات سے غافل ہے دیکھتے ہی نہیں کھول عام زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ کس کو موقع ملتا ہے نہ زمین دیکھنے کا فلک دیکھنے کا فضا دیکھنے کا آدمی اپنے چکروں میں اپنے ہی معاش کے دھندوں کے اندر اس طریقے سے مصروف ہوتا ہے کہ آفاقی یا انفسی آیات کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا الائے کا ماماہ مندار یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ آگ ہے بیما قانون یکسبون اس اپنی کمائی کی بدولت کے لیے وہ کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ جب نہ اللہ کی طرف دھیان ہے نہ آخرت کا دھیان ہے تو پھر کیا کریں گے بابر ویش کوش کے عالم دوبارہ نہیں اس حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے جس طرح بھی کوئی جھوٹی مسرت حاصل کی جا سکے کوئی عارض سے خوشی حاصل کی جا سکے کوئی دل کو بہلانے کے لیے کوئی کھلونے حاصل کیے جا سکے آدمی اسی میں لگا رہے گا ان الزین نظین امن و عامر صالحات یا جی رب ہوں ایمان ہی یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہدایت دے گا ان کا رب ان کے ایمان کے ذریعے یا ان کے ایمان کے باعث ان کو پہنچا دے گا کہاں تجری ناہتے تحتہم وہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی فی جنات نعیم نعمتوں والے باغات میں فیا صبح نقل وہ وہاں پر دعائیں کرتے رہیں گے اللہ سے پھر بھی ان کی مناجات وہاں جاری رہے گی جنت کے اندر بھی سبحا نکلّہ اے اللہ تو پاک ہے پروردگار تو پاک ہے تو ہر غوف سے ہر ہر عیب سے ہر نقص سے ہر احتیاج سے تو مبرہ ہے منزہ ہے اعلیٰ ہے عرفہ ہے تحیت ہوں کیا سلام اور آپس میں اہل جنت ایک دوسرے کو گریٹنگز کرتے رہیں گے سلام قیلن سلام سلاما سلام سلام ہی کی ہر طرف سے آوازیں آئیں گی وہ آخر و داوانہ الحمد للہ رب العالمین اور ان کی دعا اور مناجات اس کا اختتام ہوتا ہے ہمیشہ اس بات پر کہ کل حمد کل تعریف کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ لوی اللہ اللہ سے شرط تحموں بالخیر اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے خرابی میں شر میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی کہ وہ چاہتے ہیں خیر میں اب آدمی چاہتا ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے اسے نتیجہ نکل آئے جلدی سے جلدی نکل آئے لیکن یہ کہ جو غلطی کر رہا ہے اس کا نتیجہ بھی اللہ اسی طرح جلدی نکال دے تو اللہ تعالیٰ تو بڑا حلیم ہے وہ ہمارے اچھے اعمال کا بدلہ بھی جو دے گا تو وقت آنے پر دے گا اور جو تمہاری غلطیاں ہیں گناہ ہیں سختیاں جو تم کر رہے ہو معافیت اس کی سزا میں بھی وہ جلدی نہیں کرتا ولوج اللہ اگر اللہ جلدی کر دیتا لوگوں کے لیے برائی جیسے کہ وہ جلدی مانگتے خیر لقوز تو ان کی عدل کبھی کی پوری ہو چکی ہوتی ان کی مدت عمر ختم ہو چکی ہوتی ارجون نظر پھر وہی الفاظ آئے اور پھر ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں استغنا ہے وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے تو ہمیں ان سے کیا دلچسپی ہے وہ ہم سے ملاقات کے خواہاں نہیں تو ہمیں بھی اب ان کی طرف کوئی التفاق نہیں نظر النزین لا ارجون جون فی فیتانی یا مہون ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر اندھے ہو کر بڑھتے چلے جائیں ویزا مسل انسان اب دور ہو اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعانا لے جمبے ہی وہ ہمیں پکارتا ہے دعا کرتا ہے لیٹا ہوا پہلو کے بل اور قائدن یا بیٹھا ہوا اور قائمن یا کھڑے ہوئے فلما کشپ میں انہوں دور رہ اور جب ہم اس سے اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں مرہ کا علم یا دونوں علا مسا پھر وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا کہ وہ تکلیف ہوئی نہیں تھی اسے کوئی تکلیف ہوئی وہ اس نے پکارا ہمیں بھول جاتا ہے کزال کا زین ذیل ماں کانو یا ملون اس طریقے سے مزین کر دیا گیا ہے ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے بے باک لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو یعنی ڈھٹائی ان کے اندر اتنی ہو گئی ہے ذرا تکلیف ہم دے دیں تو ہمیں گڑگڑا گڑگڑا کر جو ہے دعائیں مانگ مانگ کر وہ جو ہے اپنی پوری پوری رات گزار دیں گے اور جب وہ تکلیف رفع ہو جائے تو ایسے بھول جائیں گے ہمیں جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ولقاحل کورونا مل قبل کو ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی نسلوں کو اور قوموں کو ہلاک کیا لما ظلم جب انہوں نے گناہ کی روش اختیار کی ظلم کا رویہ اختیار کیا وہ جات رسول ہوں اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول بینات لے کر واضح تعلیمات لے کر وہ ماں قانون ل میں نوں لیکن وہ نہیں تھے ایمان لانے والے کزال کا نجزل قوبل مجرمین اسی طرح ہم بدلا دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو سم جالنا کم خلائے الارض من بعدہم پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دیا لے نن زورا عمل تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو یعنی یہ کہ یہ زندگی جو ہے دنیا کی انفرادی سطح پر بھی ہر شخص جو ہے قلزم ہستی سے تو ابڑا ہے مانند اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی تو ہر شخص جو ہے تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر برس کا امتحان دے رہا ہے اور قومیں ہوتی ہیں امتیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک مجموعی اور ایک طویل حساب کے ساتھ جو ہے ان کا بھی آزمائش کا دور ہوتا ہے ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے کم خلائف اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے ہماری روشن آیات کال یرجون لقانا پھر وہ لفظ آ گیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں جب ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہماری آیات کی طرف متوجہ نہیں استحضا کرتے ہیں ان کو سنجیدگی سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے وہ کیا کہتے ہیں ایسے قرآن غیر حاضہ اور بدل ہو اے محمد اس قرآن کے سوا کوئی قرآن آپ پیش کریں یا اس میں کوئی ترمیم کریں اس ٹو ریجڈ یہ تو بہت سخت ہے آخر ہماری بھی کوئی بات مانی جانی چاہیے کوئی کمپرومائز ہونا چاہیے کچھ کیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے کچھ ہمارے بابودوں کو آپ مانیں کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیں کچھ نہ کوئی مصالحت کی روش ہونی چاہیے یہ قرآن تو بالکل انکمپرومائزنگ ہے بہت رجڈ ہے ایسے میں قرآن غیر رہا اس کے علاوہ کوئی قرآن لائیے تو ہم مان لیں گے اور بدل ہو یا اسی میں کچھ ترمیم کر لیجیے تھوڑی بہت چیزیں نکال دیجیے اس میں سے کل ما یقون علی ند رہ تقا نفسی نبی کہہ دیجیے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں اپنے جی سے اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں ان اتب ما یوہا ایا میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وہی کی جا رہی ہے میں پابند ہوں میں اس کے اندر کوئی کمی بیشی کوئی ترمیم و تمسیل نہیں کر سکتا انی ہوئی نہ ربی اداب یوم نظیم مجھے خود ڈر ہے اگر میں اپنے پرور نگار کی نافرمانی کروں گا تو ایک بڑے دن کے عذاب کی پکڑ میں آ جاؤں گا کل لو شاء اللہ ہو با صلاحت ان سے کہیے دیکھو اگر اللہ چاہتا میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر نہ سناتا ولا ازرا کم بھی نہ میں یہ تم تک پہنچاتا تمہیں واقف کراتا اس سے فقط لبی توفیق عمر قبل ہی تو اس سے پہلے بھی میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں چالیس برس تمہارے ماں بہن رہا ہوں میں نہ کوئی شاعر تھا نہ صاحب تھا نہ میں نے کہیں کو مراقبے سیکھے نہ کہیں کہانت جا کر سیکھی میں نے کہیں بھی میری اس طرح کی کوئی دلچسپی رہی ہے تمہارے علم میں ہے کہیں میں نے کوئی بش کی ہو اگر کوشل ادیب بننا چاہتا ہے تو بہرحال کوئی بش کرتا ہے کوئی شعر کہنا چاہتا ہے جو مشق کرتا ہے پھر رفتہ رفتہ بن جاتا ہے اس کی صلاحیت نکل جاتی ہے تم نے میرے پوری چالیس برس کی زندگی میں کوئی ایسی شے دیکھی قد لبیس تو فیقوں من قبل ہی اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں افلا تاخیر تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے فمن اسلم بڑھ کر ظالم ہوگا اس سے جس نے اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کی یعنی اگر یہ قرآن جو میرے پاس آ رہا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور میں گھر کر پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر تعلیم کوئی نہیں مجھ سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں لیکن دوسری طرف اوکٹ سبب آیا تھی اور اگر یہ واقع اس کی آیات ہے تو جو ان کو جھٹلا دے گا اس سے بڑا تعلیم کوئی نہیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہے برابر کی چوٹ اب آ گئی ہیں اب ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا روش اختیار کر رہا ہے ان نہ مجرم لوگ جو ہیں وہ فلاح نہیں پایا کرتے اللہ مالا ولا اور یہ لوگ پوچھتے ہیں پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی کہ جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے اب یہ آ گیا ان کا عقیدہ کہ وہ جو اہل مکہ تھے اہل عرب تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے بت جو ہیں یہ کریٹرز آف دی یونیورس ہیں کائنات کے پیدا کرنے والے نہیں کائنات اللہ نے بنائی ہے مدبر بھی وہی ہے ہاں یہ جو ہیں ہمارے بت ہم نے جن دیویوں دیوتاؤں کے نام پر یہ تلاش رکھے ہیں یہ لاڈنے ہیں اللہ کے چہیتے ہیں یہ یا اولیاء اللہ ہیں بڑے اونچے مقربین بارگاہ ہیں یا یہ کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو یہ ہماری سفارش کریں گی اللہ کے ہاں اولا شفا ان ہمارے شفا ہیں سفارشی ہیں اللہ کے ہاں قل اطلب اللہ بھی مانا یا السماوات ولا بات الارض کہیے کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو وہ شے کہ جو وہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں یہ وہی بات ہے جو آیت الکرسی میں میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ شفاعت ہوگی کہتے یا لم بہن آئے مما خلفا ہوں ولا یو ہی نبی شیلم ماشا آخر کو گواہ کوئی سفارش کیا کہے گا سفارشی کھڑے ہو کر کہ اللہ تجھے معلوم نہیں یہ آدمی میں جانتا ہوں یہ اچھا آدمی ہے یہ ٹھیک آدمی ہے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں کوئی کہہ سکتا ہے کل لا اللہ کو بتانا چاہتے ہو بے لا عالم ہوا اور پھر یہ کہ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہوگا کہ وہ ہستیاں جن کو کہ تم شفا سمجھتے ہو وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں آسمان میں کیا ہے نہ زمین میں ہے وہ اللہ کو کیا بتائیں گے یہ معاملہ جو ہے اس کیس کے فیکٹس جو فائل پر نظر آ رہے ہیں وہ ذرا مختلف ہیں اور اصل فیکٹس آف دی کیس ذرا مختلف ہے وہ کیا بتائیں گے صبح نہ بہت پاک اور بلند و بالا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جو شرک کر رہے کان النا سے امت واحدہ اب یہ وہی بات آ گئی جو ہم آیت الاختلاف سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت حضرت آدم علیہ السلام سے نسل چلی ہے تو انتظامی تو ایک ہی امت تھی امتم واحد الف بعد میں انہوں نے اختلاف کیا ولاؤ کل مت ان سبقت میں رب دیکھا اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی طے پا چکی ہے یعنی ہر امت کے لیے ایک اجل ہے بولے امت ان اجل ہر فرد کی ایک اجل ہے ہر امت کی اجل ہے ہر قوم کی اجل ہے اس پوری کائنات کی ایک اجل ہے اس دنیا کی ایک اجل ہے تو اگر وہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی وہ نولا کلبت ان سبقت میں رب نکل خود یا بین ہوں فیما پی پھول تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے ماں بہن ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں وہ یقول لولا انزلہ علیہ آئے تو میں رب نہیں چلا آ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نشانی کوئی موجودہ کوئی حصہ موجودہ ان پر ان کے رب کی طرف سے فقل فقولم الغیب اللہ کہہ دیجیے یہ غیب کے سارے خزانے اللہ کے اختیار میں ہیں بس انتظار کرو انی ماں کو من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ مشیت مشیر سے کب کیا شے ظہور میں آتی ہے اور جب ہم لوگوں کو کچھ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان کے اوپر آ گئی تھی ایزا لہم مکرو فی آیات نا تو پھر وہ ہماری آیات کے بارے میں سازشیں شروع کر دیتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں بھی مختلف روایات سے ہے کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو ہیں حضور کی بے کے بعد کہیں کوئی قحط ایک بڑا شریف پڑا اور مختلف قسم کی تکالیف آتی تھی تو اس میں ان کے دل کچھ پسیس جاتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ کچھ حضور کے پاس آ کر بیٹھنے لگے کچھ سننے لگے کچھ توقع ہوئی کہ شاید یہ کچھ بائل ہو جائیں گے مان لیں گے لیکن جب وہ تکلیف رفع ہو گئی اور اللہ کی رحمت آ گئی وزا ادکن ناسا رحمت رحمت اماد مست ہوں ایزا لحم مکروم کی آیات نا پھر وہ ہماری آیات کے ساتھ سازشیں شروع کر دیتے ہیں ان کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کر دیتے ہیں بول اللہ اسرا مکرا ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی چالیں تدبیریں کہیں زیادہ تیز ہیں تم بھی کر رہے ہو تالے چل رہے ہو تدبیریں کر رہے ہو لیکن اللہ کی جو تدبیریں ہیں ان کی رفتار جو ہے اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے ان نہ رسولنا یا تبون ماتم قرون اور ہمارے جو فرشتے ہیں ہمارے جو پیغام پر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھ رہے ہیں جو بھی تم چالے چل رہے ہو جو سازشیں کر رہے ہو ولدی یوسیہ یو رقم فل پر بے وہی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے بر میں بھی اور باہر میں بھی خشکی میں بھی اور دریا میں بھی یعنی لیے پھر رہا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس خود انسانوں کے لیے سارا اس کا جو نظام طبعی ہے یہ قانون قدرت ہے وہ یا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سواری بنایا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو لے کر چل رہی ہے یہاں تک کہ جب تم کسی کشتی میں ہوتے ہو جہاز میں ہوتے ہو بس جرینا بے اور وہ کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کو لے کر بری ہند پتن ایک خوشگوار اور ہوا کے ساتھ موافق ہوا چل رہی ہے خوشگوار ہوا چل رہی ہے اور کشتیوں کا قافلہ جو ہے وہ چل رہا ہے فرے ہو بہا بڑے خوش ہیں بڑے آرام سے چل رہے ہیں ان کے کچھ وہ پینے پلانے کی محفل بھی چل رہی ہو کچھ کھانے پینے کا سلسلہ بھی ہو رہا ہو ایش ہو رہے ہیں جا تھا ری ہوں آ کہ اچانک پھر ایک جھکڑ چلنا شروع ہوتا ہے تیز ہوا آتی ہے وہ جا موجود بالکل مکان اور پھر یہ کہ موج ہر طرف سے آتی ہے پہاڑ جیسی موجیں اٹھ اٹھ کر آ رہی ہیں ان کی طرف وہ ذن کا بہیم اور اس وقت پھر وہ یہ گمان کر لیتے ہیں یقین کر لیتے ہیں کہ اب تو ہمارا وقت آ گیا ہمیں گھیر لیا گیا ہم جو گر گئے دام اللہ مخلصین اللہ الدین اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خارج کرتے ہیں اس وقت انہیں کوئی دیوی یاد نہیں آتی کوئی دیوتا یاد نہیں آتا سنا یہ واقعہ ہے بہت اہم یہ جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ آئے ہیں کہ جب مشرقین عرب سے کہہ دیا گیا کہ یہ چند مہینوں کی تمہیں مہلت دی گئی ہے اس کے اندر اندر یا ایمان لاؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا تو ایک چیز جو امپلائڈ تھی اس میں کہ یا پھر اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ تو ابو جہل کا بیٹا اکرما بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ وہ بھاگے اب ابو جہل کے بیٹے تھے تو جیسا باپ پتا پر پوت پتی پر گھوڑا تو وہ سرکش ابو جہل کا بیٹا اکرما تھے اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس زبردستی کا اسلام تو میں نہیں لاؤں گا لہذا وہ عرب کو چھوڑ کر اب ہجرت کر رہے ہیں حبشہ کی طرف وہ سمندر میں تھے کہ وہاں پر جو ہے بہت زبردست ہوا چلی اور طوفان آ گیا اب وہاں جتنے لوگ تھے سب کے سب مشرق تھے لیکن پکارا انہوں نے اللہ کو صرف اللہ کو کسی کو نہیں نہ لات کو نہ عزا کو نہ ہوبل کو نہ مناد کو کسی کو نہیں اس پر یہ چونکے کہ یہ بات جس کو اب ہم پکار رہے ہیں تکلیف میں اسی کو پکارنے کی دعوت تو محمد دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی طبیعت جو ہے مائل ہوئی واپس آئے ایمان لے آئے اور پھر وہ بڑے ہی سمجھیے کہ بہت زبردست مجاہد ثابت ہوئے اور یہ جو ملک زکات تھے ان کے خلاف اور مرتدین کے خلاف انہوں نے جہاد میں بڑے کار حاض نمایاں انجام دیے حضرت اکرما ابن ابی جہل تو یہ جو ایک ہے کہ فطرت انسانی کے اندر تو صرف ایک ہی اللہ کے لیے ہے بات باقی یہ سب تم نے کچھ گھر لیے ہیں لیکن یہ ملما اتر جاتا ہے ذرا رگڑا لگے تو اوپر کے ملم میں اتر جائیں گے جو اصل فطرت کے اندر اللہ کے کی جو معرفت ہے اور اللہ کا جو علم اور ایمان ہے وہ ابھر کر آ جائے گا دا اللہ بخلسین اللہ الدین تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خارج کرتے ہوئے لئن رنجے تنا منہا ہی کہ اللہ تو نے اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی نہ من شاکرین تو ہم ہو جائیں گے یقیناً بہت شکر کرنے والوں میں شکر گزار ملما انجاح بغیر دے دیتا ہے تو پھر وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں نہ پھر سرکشی ہے پھر اللہ کے سوا اوروں کو پکارا جا رہا ہے یا یو بگ یقم اللہ انفسکم اے لوگوں اے انسانوں تمہاری یہ ساری بغاوت اور ساری شرارت اس کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر آئے گا متال حیات دنیا اور یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے برتنے کی چیزیں جو تم برت رہے ہو سم الینا نہ مرجے حکم پھر ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے فن الب حکم بے ماں تم تعملون پھر ہم تمہیں بتلا دیں گے جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے انما مسل الحیات دنیا کا السماء اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ پانی جو ہم برساتے ہیں بلندی سے آسمان سے فختر تبھی نبات الارض تو اس کے ساتھ نکل آتا ہے زمین سے سبزہ پانی برسا زمین بے آب ہو گیا تھی کوئی ہریالی نہیں تھی نہ کوئی گھاس ہے کچھ نہیں ہے بارش کے بعد جو ہے زمین کے اندر سے ہی پھر وہ ہریاول ابھر کر آ گئی ہے فخرت ابھی نبات ادھر نبات تو زمین میں موجود تھی اس کو نکالنے کا ذریعہ پانی بنا ہے مما یا الناس جس میں سے کہ لوگ بھی کھاتے ہیں بن انعام اور جو چوپائے ہیں اور حیوانات ہیں وہ بھی کھاتے ہیں حتیٰ احدت اخذت الارض ظف رفہا یہاں تک کہ جب زمین خوب اپنا سنگھار کر لیتی ہے اب یہ دیکھیے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں زمین جب اس میں سرسبز ہے شاداب ہے کہیں آپ نے دیکھا کہ کہیں جو ہے وہ سرسوں کے پھول ہیں وہ پیلا گہنا جو ہے اس میں پہنا ہوا ہے تو قرآن مجید لفظ استعمال کیا جب وہ اپنا پورے سنگھار کر لیتی ہے حتیٰ اذا اخذت و ظف وہ اپنی پوری رونق اور چمک دمک حاصل کر لیتی ہے بس زیت اور خوب مزین ہو جاتی ہے سولہ سنگار کر لیتی ہے وزن اہلحا انہوں کا علیہ اور اس زمین کے مالک جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس پر قادر ہیں یعنی فصل ہماری تیار ہے بس اب دو دن کی بات ہے یا پرسوں کاٹنی شروع کریں گے اب ہم جا کے کھتے بھر لیں گے یا اناج لے جائیں گے یا پھل لے جائیں گے لیکن کیا ہوتا ہے اٹاہا امرونا لینن اور نہارن کیا اچانک ہمارا ایک حکم آتا ہے اس کھیتی پر یا اس باغ پر رات کے وقت یا دن کے وقت فجالنا حفیظ دن کا لمتا ہونا بھی اور ہم اس کھیتی کو یا اس باغ کو ایسا کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ کھیت کٹ چکا یا باغ اجڑ چکا جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں ساری ان کی محنت تکارت گئی ساری ان کی امیدیں جو پانی پھر گیا یہی معاملہ انسان کا ہے محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے لیکن جب وقت آئے گا موت کا جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا تو معلوم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے کزال کا سیر العیات اسی طرح ہم اپنی آیات کو تفصیل کرتے ہیں یہ قومی یا تفکر ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لے وہ اللہ یدو اللہ دار السلام اور دیکھو اللہ بلا رہا ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف اللہ سلاط مستقیم اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور یا ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اس کو سلاط مستقیم سیدھے راستے کی طرف للدین احسن الحسنہ مزے آدھا وہ لوگ کہ جو احسان کے روش اختیار کریں گے بھلائی کی روش اختیار کریں گے انہیں حسنا ہی ملے گا انہیں بدلہ بھی بہت اچھا ملے گا بس زیادہ بلکہ اور بڑھ کر ملے گا ملا یرح قتل ہوں ملا ذلہ اور ان کے چہروں پر نہ مسلط ہوگی نہ سیاہی نہ رسوائی نہ ذلت الاح کا الجنہ الجنح یہ ہوں گے جنت والے خفیہ خالدون دور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے والذین کسب اس اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کمائی جزا جگہ ان کے لیے بدلہ ہوگا سیتن برائی ہی کا اسی جیسا زیادہ نہیں ہوگا اسی جیسا وہ بترا اور ان کے اوپر ذلت اور ندامت جو ہے اس کے سائے ان کے چہروں پر پڑے ہوئے ہوں گے مالحم من اللہ من عاصم نہیں ہوگا انہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی بچانے والا کاننما اوشیت وجوہ ہوں من اللہ مزلم ایسے ہوں گے ان کے چہرے گویا کہ ان کے اوپر سیاہ تاریخ رات کے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ آ گئے ہیں کا صاب النار یہ لوگ ہوں گے جہنمی ہم فیحا خالدون اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ یوم ناشر جمیان اور جب کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے سما نقول الزین اشرک مکان اکم انتم و کم پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شر کیا مکان اکم کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر انتم تم بھی اور تمہارے شریک بھی اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ شریکوں سے مراد ہیں اولیاء اللہ انبیاء فرشتے جن کو پوجا گیا جن کے نام پر مورتیں بنائی گئی یعنی ایک تو ہے کہ جو ہوائی ہے لات منات اس کا کون ہے کچھ پتا نہیں لیکن یہ کہ بہرحال جیسے کہ حضرت نور علیہ السلام کی قوم جن کو پوجتی تھی وہ بھی اولیاء اللہ تھے ود اور سوا وہ آئے گا جب ہم سورہ روح پڑیں گے پچھلے زمانے کا اولیاء اللہ تھے ایک لوگ تھے ان کے انہوں نے بت بنا لیے ہمارے ہاں وہ بت نہیں بنتے کبریں پوجتی لیکن یہ جو مسئلے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کی شرکا کی بات ہو رہی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں اللہ کے بندے ہیں فرشتے ہیں ارواح ہیں شیخ عبد القادر جیلانی ہیں یا یہ اور کوئی اللہ کے بڑے نیک اور اونچے بندے ہیں تو ہم کہیں گے نقول الدین ندی نہ مکان کو شرکا کم اب دیکھ لیجئے یہاں یہ خیال نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے اونچے رتبے والے ہوں گے ان سے ایسے کیسے خطاب ہو جائے گا تو اللہ نے جیسے خطاب حضرت عیسیٰ سے کیا یا عیسب نمبر یہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ معاہدہ کے آخر میں تو رب و رب ان و ان تنزل و رب عبد ان و ان تو شان جو ہے اللہ کی وہ تو بہرحال بہت بلند ہے فضیل نہ بین ہوں تو ان کے درمیان ہم سارے رشتے منقطع کر دیں گے وہ کالا شرکا ہوں ماں کن تم یانا تابدون وہ جو ان کے شریک تھے جن کو وہ شریک سمجھ کر پوج رہے تھے معذ اللہ وہ بری تھے شیخ عبد القادر جیلانی بری ہیں اس شخص سے جو ان کے لیے ان سے دہائی کرنے والے استغاثہ کرنے والے جو کچھ کر رہے ہیں شرک اس سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بری ہے یا کوئی بھی کسی مزار پر جا کر کوئی غلط حرکتیں کرتا ہے تو صاحب مزار کے اوپر اس کا کوئی وبال نہیں ہے وہ تو اپنی زندگیاں گزار گئے تل کا امت ان کا خلط لہا ماں کا سبت و لکم ماں کا سب تم وہ تو ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر وہ تو الٹا مقدمہ دائر کریں گے وہ کالا شرکاؤ جن کو انہوں نے شریک سمجھا تھا وہ کہیں گے ان سے ماں کن تم نہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو تم ہمیں نہیں پوچھتے تھے ہماری بندگی نہیں کرتے تھے فقفا بلّہ شہید بین کم تو تمہارے اور ہمارے ماں بہن اللہ کافی ہے یہ گواہی دینے کے لیے ان کننا عبادت کم کہ اے بدبختو اگر تم ہماری بندگی کرتے بھی تھے تو ہمیں کچھ پتا نہیں تھا کہ تم ہماری بندگی کر رہے ہو لازمن ہم تمہاری عبادت سے بندگی سے غافل تھے ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ تم نے کیا کیا ہے ہم پر کوئی الزام نہیں ہے ہم بری ہیں تم سے اور تمہارے اس شرک سے جو تم کرتے رہے ہو لے کا تبلو کل نسما اسلفت اس دن ہر جان کو پتہ چل جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا تھا وہ ردو اللہ مولا الحق اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا برحق مولا ہے اللہ بلان کانو یفترون اور جو انہوں نے گھر لی تھی چیزیں افطرا کیا تھا وہ سب کا سب ہوا ہو جائے گا اور وہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے اور گم ہو جائیں گی وہ ساری چیزیں جن کو سہارا سمجھا ہوا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے تو ایسے شفاعت ہوگی اور ایسے بزرگ ہمیں بچا لیں گے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ بن جائیں گے وہ سب کا سب معلوم ہوگا کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا اور میں عرضوں کو میرا سمائے و ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں رسک پہنچاتا ہے آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی اب میں ہم نے کچھ سما والا یا کون ہے وہ کہ جس کے قبضے قدرت میں ہے تمہارے کان بھی اور تمہاری آنکھیں بھی وہ منگیج الحی امن المیت ہے اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے یوقری المیت امن الحائی اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے الامر اور کون ہے تدبیر عمل کرنے والا سیقول اللہ وہ کہیں گے اللہ یہ ساری چیزیں وہ مانتے تھے مشرقین نے عرب اللہ کے کام ہی افلا تتقون تو پھر ڈرتے نہیں ہو پھر تم نے یہ کیا چیزیں جو ہے گھڑ لی ہیں کہاں سے یہ عقیدے لے آئے ہو کہاں سے یہ دیویاں اور دیوتا تم نے تراش لیے ہیں ضال کمل اللہ ربکم الحق تو وہی تو ہے اللہ تمہارا رب بر حق فمادا بادل حق اللہ تو حق کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے اس حق کو مضبوطی سے تھامو اور کسی اور گمراہی کے اندر مبتلا نہ ہو فنات تو کہاں سے تم لوٹائے جا رہے ہو پھیرے جا رہے ہو یعنی حق پہ آ گئے پہنچ گئے کہہ دیا اللہ لیکن پھر جو ہے کوئی ایک جو ہے چور دروازہ لیا اور کسی عقیدے کی جو ڈنڈی گھڑ لی کزال کا حق پر کلے مت رب نظین پھنسا ہوا نون اسی طریقے سے راس آئی ہے راس آیا ہے کلمہ تیرے رب کا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے نافرمانی کی ربش اختیار کی انہم لا نون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تیرے رب کی وہ بات ثابت ہو چکی ہے کل ہر شرکا ہے کم ادا الخل قسم یو ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کرتا ہو پہلی مرتبہ اور پھر دوبارہ بھی کرے اللہ الخلق الخل یعیدو کہ صرف اللہ ہے جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے وہی اعادہ بھی کرے گا فنا تو فکون تم کہاں سے پلٹائے جا رہے ہو الحل بن شرکائے الحق ان سے پوچھئے ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے جو حق کی ہدایت دے سکے رہنمائی کر سکے قل اللہ یادیل الحق کہیے کہ اللہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے افن یادیل الحق احق کو انجتبا تو کیا بھلا وہ کہ جو حق کی ہدایت دیتا ہو زیادہ مستحق ہے اس کا کہ اس کی بات مانی جائے امن لا یا ہندی لا یودا یا وہ کہ جو خود ہدایت نہیں پا سکتا اللہ یہ تو اسے ہدایت دی جائے تمام مخلوقات جو ہیں وہ بھی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے دس سے سوال دراز کرتے ہیں کیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہ دعا مانگتے تھے ایک دن تو ہدایت دینے والا تو اللہ ہے تو بھلا وہ کہ جو ہدایت دیتا ہے اس کی بات ماننی چاہیے یا اس کی جو خود ہدایت کے محتاج ہیں جو خود ہدایت چاہتے ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے اب امن یہدی الحق احق اللہ کبا دی جو خود ہدایت نہیں پا سکتا مگر یہ کہ اسے ہدایت دی جائے لکم کیسا حکمون تو تمہیں کیا ہو گیا کیسے فیصلے کرتے ہو وما یا طبع افسر ہوں ذن اور یہ نہیں پیروی کر رہی ان کی اکثریت مگر زن کی زن ہے اٹکل پچو ہے گمان ہے ان نہ زن یغنی من الحق شیا اور یہ گمان اور اٹکل پچو جو ہے وہ انسان کو حق سے کسی بھی درجے میں مستقبل نہیں کر سکتا ان اللہ علیم یا یفعلون جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے ماں کا حاضل قرآن اور قرآن ایسی شے نہیں ہے کہ جسے اللہ کے سوا کہیں اور گھڑ لیا گیا ہو یہ گھڑی جانے والی تصدیق کی جانے والی کتاب نہیں ہے ولاکن تصدیق بین ہے بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے وہ تفصیل کتاب اور اس میں تمام شریعت کی جو ہے تفصیل ہے لار بفی رب العالمی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے ام یقول افسرا کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور نے یہ خود گھڑ لیا ہے محمد نے یہ خود جو ہے موضوع کر لیا ہے کلام یہ قرآن ان کی تشریف ہے کل فاتو سورت کہیے ان سے کہ لے آؤ تم بھی تم بھی ایک سورت اس جیسی بد وہ منیش بتا تم اللہ اور اللہ کے سوا جس کو چاہو پکار لو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو یہ چیلنج سورہ بکرا میں بھی آیا تھا اور یہاں بھی آیا ہے بلکہ کہنا یہ چاہیے یہاں بھی آیا ہے اور پھر سورہ بکرا میں بھی آئے گا یہ تو یوں سمجھیے کہ مکی صورتوں میں آخری مرتبہ یہ چیلنج سورہ یونس میں ہے اس سے ذرا اور ہلکا چیلنج وہ اس سے آگے سورہ ہود میں آ جائے گا کہ دس صورتیں بنا کے لے آؤ یہ گویا کہ برسبیل تنزل آخری درجے میں ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ بلکہ زموں بالب یو ہی تو علم ہی ولما کیا کہ تعویل نہیں بلکہ انہوں نے تقسیب کی ہے اس چیز کی جس کے علم کا یہ نہیں کر سکے وہ لما یاتین تعویل ہو اصل میں اس کی تشریح یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بار بار آ رہا تھا کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا پکڑ آئے گی ابھی چونکہ اس کا کوئی مستاق خارجی ان کے سامنے نہیں آیا تھا لہذا وہ بات جو ہے جب تک کہ مستاق خارجی سامنے نہیں آ رہا تھا جھٹائے جا رہے تھے کل زموں بمالم یہ تو میں ہی ابھی جو بھی کچھ ان کو بتایا گیا ہے اس کے علم کا یہ ادراک نہیں کر سکے شعور حاصل نہیں کر سکے باقی جو دھمکی دی گئی جو خبر دی گئی اس کا بشتاخ بھی ابھی نہیں آیا کزال کا النظیر امن قبل نہیں اسی طریقے سے جٹایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فنز کی فقان آپ کے بت الغالبین تو دیکھیے کیسا انجام ہوگا کیسا انجام رہا ہے کیسا ہوا انجام کیف کی آپ کے بت عالمین غالبوں کا وہ من ہوں یوں منو بہی وہ من ہوں یوں منو بہی ان میں وہ بھی ہے جو اس پر ایمان لے آئیں گے آج نہیں تو کل اور وہ بھی ہے جو ایمان نہیں لائیں گے وہ رب کا عالم بالمفسدین اور آپ کا رب ان مفصدوں سے خوب واقف ہے وہ ان کا زبو کا پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے فکل تو کہہ دیجیے لی عملی میرے لیے ہے میرا عمل وہ لکم عمل حکم اور تمہارے لیے ہے تمہارا عمل ان تم بری ہوں عمل ہو تم بری ہو تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے میرے عمل کے بارے میں وانا بری ہوں مما کا ملو اور میں بری ہوں اور ہر جی ذمہ دار نہیں ہوں تمہارے اعمال کا وہ من ہوں میں اور ان میں سے وہ بھی ہے نبی بڑی توجہ سے آ کر آپ کی طرف سنتے ہیں آپ کان لگا کر اف انت سم و لو کانو لا یا تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں یعنی یہ صرف ان کا جو ہے یہ ایک ایسا اظہار کر رہے ہیں یہ صرف لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے کہ اپنے عوام کو یہ بابر کرا سکیں کہ ہم تو بڑے مخلص لوگ ہیں جا کر سمجھتے ہیں کوشش کرتے ہیں محمد کی صحبت میں بیٹھتے ہیں پارٹی ایسی کوئی نہیں ہے کہ جس کو مانا جائے لہذا اس کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے تو چونکہ پہلے سے نیت یہی ہے ماننا نہیں ہے تو گویا کہ اندے بہرے ہیں تک اس میں سما یہ تو بہرے ہیں وہ ہوں میں ایسے بھی ہیں جو آتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں افان کا تحدل اوم گیا تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے بلاؤ قانون عیفر خواب وہ دیکھتے رہو یعنی یہ بھی چونکہ نیت نہیں ہے دل اندھے ہو چکے ہیں لہذا ان کا آپ کے پاس آنا آپ کو دیکھنا آپ سے کرام اللہ سننا یہ سب ان کے حق میں کہیں مفید نہیں ہے ان اللہ اللہ الناس یقیناً تعالیٰ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا الناس انفسهم یظلمون بلکہ لوگ خود اپنے اوجانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں بو میں یام کالم یا بسو اللہ صاحب من النہار اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوں گے جمع ہوں گے حشر کے میدان میں کالم یا البسو انہیں ایسے محسوس ہوگا کہ نہیں رہے تھے وہ اللہ من النہار مگر دن کی ایک گھڑی دنیا میں اور عالم برزق میں جو کل وقت گزرا ہے وہ شاید بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ یا تعارفون بینہم ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے قد خسر الزین نہ بلقاء اللہ اور یہ لوگ بڑے خسارے اور تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ سے ملاقات کو وہ ماں قانو محتدین اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے اب یہ وہ بات آ گئی ہے ان کی جو دھمکیاں انہیں دی جا رہی تھیں اور جس کی تعویل یا تہم تعویل ہو وہ امان کا باز النبی نائب اے نبی جو دھمکیاں انہیں دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب آ جائے آپ کے سامنے ہی وہ ساری چیزیں ہو جائیں آپ کو بھی ہم دکھا دیں اما نورینگ کا بادل النزین آئے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو بھی دکھا دیں وہ چیزیں بعض کہ جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں جس کی جو دھمکی دی جا رہی ہے اور نہ تو کا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں فیلینا مرجے ہوں پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے سم اللہ شہید العلامہ یا فالوز اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر کہ جو یہ کر رہے ہیں یعنی آخری محاسبہ تو قیامت کے دن ہونا ہی ہے وہاں ان کو پوری سزا مل جانی ہی ہے لیکن یہ کہ یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پورا عذاب نہ آئے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں جو صورت بنی اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی طرح کا عذاب تو نہیں بھیجا اس لیے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مکے والے بالکل ایمان نہ لائے ہیں حضرت نو علیہ السلام پر تو ساڑھے نو سو برس کی دعوت کے بعد بھی کہتے ہیں کہ بمشکل اسی کے قریب آدمی ایمان لائے میری اپنی رائے تو یہ بھی نہیں اسی بھی نہیں تھے اللہ عالم لیکن یہ کہ بہرحال ساڑھے نو سو برس اور اسی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے مکے کے معتدبے لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے اس میں ان کے سرداروں میں سے بھی تھے آخر حضرت ابو بکر کون تھے حضرت طلحہ کون تھے زبیر کون تھے عبد الرحمان ابن عوف کون تھے عمر کون تھے حمزہ کون تھے تو اس اعتبار سے معاملہ ذرا مختلف ہے تو بائبل دو ہوں چونکہ یہاں معاملہ مختلف ہوا ہے لہذا ان کی سزا کی شکل یہ ہوئی کہ پہلی قسط ان کو غزوہ بدر میں دے دی گئی ستر ان کے بڑے بڑے سردار وہاں کھیت رہے اور اس کے بعد ان کی آخری رسوائی جو ہے وہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سن نو ہجری میں آ کر کہ اذان من اللہ و رسول ہی یومن حج اکبر اب لوگوں کے اعلان عام کر دیا گیا کہ اب چند مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے اس کے اندر اندر اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا یہ سزا کی شکل تھی سم اللہ شہید الابا یا فلون پھر اللہ گواہ ہے اور نگران ہے اس پر کہ جو یہ کر رہے ہیں بولے کل امت ان رسول ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا فیضا جا رسول ہوں اور جب رسول ان کے پاس آ گئے خود یا بین ہوں رہ تو ان کے ماں بہن کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا گیا وہ لا نمول اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا یعنی حضرت نو علیہ السلام حضرت حود حضرت صالح حضرت شعیب اور حضرت لوت حضرت موسا ان سب کے معاملات کو ذہن میں رکھیے وہ بنتا ہر وہ وعدے ان کو تم صادقین اور وہ یہ کہتے کب یہ وعدہ پورا ہوگا تم کہتے ہو عذاب آئے گا کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ نفع نفا نبی ان سے کہہ دیجئے میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا نہ کسی ضرر کا نہ کسی برے کا نہ بھلے کا نہ نفے کا اللہ ماشاء اللہ سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے لکل امتن اجل یا اوپر تھا وہ لکل امتن رسول ہر امت کے لیے ایک رسول بلے کل امتن اجل اور پھر اس کے لیے ایک وقت معین ہے اس وقت معین سے پہلے عذاب نہیں آئے گا چاہے وہ مسلمان جو بھی ساتھی ایمان لائے ہو رسول کے ساتھ وہ چاہے کتنا ہی چاہے کہ جلدی سے اب حساب پاک کر دیا جائے ان ناہنجاروں کا لیکن نہیں اس کے لیے وہ اجل جو معین جو ہے وہ پوری ہوگی کل امت ان اجل فیضا جا اجل ہوں لیکن جب وہ اجل آ جائے گی وقت آ پہنچے گا فلاں رساطن الولا یسم تو نہ تو اس کو وہ مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی اور نہ ہی اسے پہلے لا سکیں گے ارائے تم ان کو عذاب ہو بیاتن نبی ان سے کہیں آ رہے تم کیا تم نے غور کیا ان عطا کم عذاب ہو اگر آ جائے اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آج ہم کے بیاتن رات کے وقت اور نہارن یا دن کے وقت ماضا یستا جو لوگ تو کیا شے ہے جس کی وجہ سے تم یہ جلدی مچا رہے ہو یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں تمہارے پاس روگ کیا ہے اس کا علاج کیا ہے توڑ کیا کر لو گے تحفظ کیا کرو گے کس چیز کے بھروسے پر تم اس طریقے سے جرتیں دکھا رہے ہو جسارتیں کر رہے ہو لے آؤ عذاب لے آؤ عذاب اسما اظام وقع ابل تم تو کیا اس وقت جب کہ وہ عذاب واقع ہو جائے گا پھر ایمان لاؤ گے آمن تم بہی اسما اظام وقع آمن تم بہی تو کیا اس وقت جب کہ وہ عذاب واقع ہو چکے گا تب ایمان لاؤ گے آلان کیا اب وقت کن تم بہی کستا اس سے پہلے تو تم اس عذاب کی جلدی بچا رہے تھے اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں سم عقیل علی الجین ذوق و عذاب عزاب الخل پھر کہا جائے گا ان ظالموں سے گناہ گاروں سے کہ اب ہمیشگی کے عذاب کا مزاقو ہل تجو نا اللہ با کن تم تک سے تمہیں بدلا نہیں دیا جا رہا ہے مگر تمہارے اپنے کرتوتوں ہی کے تو پھیل وہ نہ کا حق کن ہوں دیکھیے جیسے میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں کفار سے یا مشرقین سے مخالفین سے بھی بڑی سرچنگ کوشچن کیے جاتے تھے کیا واقعی تمہارا یہ خیال ہے یہاں کفار اسی انداز میں سوال کر رہے ہیں حضور سے بھائی کا حق کن ہوں اور اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں محمد واقعی یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے یعنی آپ کو تمسخر تو نہیں کر رہے استضاء تو نہیں کر رہے واقع تن جو آپ کہہ رہے ہیں واقعی آپ کو خود بھی یقین ہے پورا پورا بھائی استمبے کا حق کن ہوں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونے والی ہے شدنی ہے یقینی ہے آپ کو یقین ہے لی ربیلا حق بہت زور ہے اس کلام میں کہہ دیجیے ہاں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ وہ حق ہے شدنی ہے اٹل ہے ہو کر رہے گی بہمان تم موجزین اور تم شکست نہیں دے سکو گے اللہ کو تم ہرا نہیں سکتے ولا اللہ نپ معافی لفظ معاف بھی اور اگر کسی جان کے پاس ایک جان کے پاس اگر زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اسے فدیے میں دینا چاہے گی واسب الندامت اور وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے اندر ہی اندر جو ندامت ہوگی لما راب العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو وہ فوزیہ بین ہوں برقط اور ان کے مابین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا وہ لا لمون اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اللہ معافی سماوات آگاہ ہو جاؤ جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے اسی کی ملکیت ہے اللہ اللہ اللہ حق آگاہ ہو جاؤ اللہ کا وعدہ حق ہے اکثر لا اکثر لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی ہو ہی وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے وہ الہ ترجعون اور اسی سے تمہیں لوٹ جانا ہے اب جو یہ دو آیات آ رہی ہیں یہ پھر بہت عظیم خزانہ ہے قرآن مجید میں عظمت قرآن کے بیان پر یہ بہت ہی جامع مقام ہے افادیت کے اعتبار سے یا اے قد و فی سدور دیکھو آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور جو روگ تمہارے سینوں میں ہے ان کی دوا ان کی شفا یہ بہت اہم ہے یہاں جو ترتیب آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دل سخت ہو گئے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس پر کوئی کلام کلام نرم و نازک بے اثر مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر تو پہلے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے زمین سخت ہے بارش برسی ہے بارش بہ گئی ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بارش جذب بھی نہیں ہوا آدمی بیمار ہے الٹیاں آ رہی ہیں آپ دوا دے رہے ہیں نکل جاتی ہے وہ دوا جو ہے میدے سے جذب ہو تو فائدہ پہنچائے گا تو پہلا کام یہ کہ دل کو نرم کیا جائے تم مقصد قلوب جو دل سخت ہو گئے تو انہیں نرم کی اس کے لیے ماس کی ضرورت ہے معاوضہ نصیحت ایسی بات جو دلوں میں گداس پیدا کر دے نرمی پیدا کر دے پھر اس کے بعد جب وہ دوا بن کر اور وہ جذب ہو جائے تو اب اس کی تاثیر ہوگی کہ اب جو اس کے اندر امراض ہیں دلوں کے اندر دلوں میں امراض کیا ہے دنیا کی محبت دولت کی محبت شہرت کی محبت جائیداد کی محبت اولاد کی محبت بیویوں کی محبت دنیا یوں سمجھیے کہ ایک شے ہے اسی میں ساری چیزیں آ جائیں گی زیب شاوات بن النساء والبنین والقناطر بن من الذهب والفضة خیر المسمت و حق یہ روب اور تکبر اور حسد اور بغض ان چیزوں کو نکال نکال کر ان کی کا جو ہے علاج ہے وہ قرآن ہے پر جات تم معاوضہ تم رب کو قرآن مجید اولن تو معاوضہ ہے واضح ہے نصیحت ہے پھر شفا ہے شفاؤں میں معافی سدور جو سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج ہے وہ ہدن اور اب ہدایت ہے بیماری اندر سے نکلے گی تو اب قرآن کی ہدایت پر آپ جو ہے عمل کریں گے اس کی رہنمائی کو عمل اختیار کریں گے اور آخری نتیجہ وہ رحمت للمومنین اہل ایمان کے حق میں یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت الرحمان و علم القرآن رحمان کی رحمانیت کا مظہر عتم یہ قرآن ہے کل بے فضل اللہ وب رحمت ہی ہے نبی سے کہیے یہ قرآن جو نازل ہوا اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے یہ اس کے فضل اور رحمت کا مظہر ہے یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے اس کی سب سے بڑی دولت ہے جو اس نے نو انسانی کو دی ہے ان بے فضل اللہ و برحمت رحمت ہی فب ضال کا فل یافرہ تو اس پر خوشیاں منائیں جشن منانا ہے تو قرآن کا مناؤ خوشیاں منانی ہے قرآن کی مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شے تمہیں عطا کی ہے فرح کا لفظ عام طور پر قرآن مجید میں اچھے سینس میں نہیں آتا فرح کہتے ہیں کہ خوشی سے پھولے نہ سمانا عام طور پر یہ مذمت کی جگہ آتا ہے لیکن یہاں فرمایا قرآن کے اوپر اگر فرح کرنا ہی ہے پتو ظال کا پل خوشیاں منانی ہے تو اس پر مناؤ وہ خیر مما یجمعون وہ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو ساز و سامان دنیاوی اور تم کہاں کہاں سے لے کر آئے ہو تم نے سجاوٹ کے لیے سامان جمع کیا ہے ڈیکوریشن پیسز جمع کیے ہیں کہاں کہاں سے اینٹیکس لے کر آئے ہو پیسے خرچ کیے ہیں یہ ساری چیز جمع کر رہے ہیں کہیں بہتر ہے یہ قرآن کو لا رہا ہے تم مان اللہ رسک ان سے کہیے کہ تم نے غور کیا کبھی کہ اللہ نے تمہاری رزق اتارا ہے فجال تو منو حرام و حلالا تو تم نے اس میں سے کسی کو خود اپنی مرضی سے حرام قرار دے دیا کسی کو حلال قرار دے دیا بولا اللہ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے ام اللہ تفترون یا تم یہ اللہ کے اوپر اس بازی کر رہے ہو یہ ساری باتیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نام میں آ چکی ہیں پھر سورہ معاہدہ میں آخری بات آئی تھی یہ جو ان کے یہاں من گھڑک شریعت بنی ہوئی تھی وما ضم الدین یسترون اللہ القضیم یوم القیامہ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی طرف غلط باتیں منسوخ کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا حشر ہوگا ان کا ان اللہ لذو فضل الناس یقینا اللہ تعالیٰ تو بندوں کے حق میں بڑے فضل والا ہے اکثرهم اکثر یشکر لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا حق نہیں مانتی تو اس حصے کے اندر خاص طور پر یہ دو آیتیں جو آئی ہیں قرآن مجید کے بارے میں کوشش کیجیے کہ ان کو تو یاد کر لیں اور اس میں جو ترتیب ہے وہ بڑی اہم ہے کہ پہلے دل میں نرمی ہو تاکہ پھر قرآن اس میں جذب ہو کیوں بجا در رف جا جیگر شور اگر جیسے سکنے گھڑے کے اوپر پانی گرا اور بہ گیا اگر جذب بھی نہیں ہوا تو فائدہ کیسے ہوگا تو دل کی نرمی کا سامان بھی قرآن میں ہے دوا بھی قرآن ہے ہدایت بھی قرآن ہے رحمت بھی قرآن ہے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نو انسانی کے لیے قرآن حکیم ہے وما وما وما تكون في في في شأن تتلو منه من من من قرآن ولا ولا تعملون عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه يعظم عن ربك ذرة الأرض السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين

وما تتلو منہ من قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے آپ قرآن میں سے کچھ بھی ولا تعملون امن عمل اور مسلمانوں نہیں عمل کر رہے ہوتے تم کوئی بھی اچھا عمل اللہ علیکم شہودن مگر یہ کہ ہم حاضر ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں تمہارے اس عمل پر گواہ ہوتے ہیں اس تفید و نفیس جب کہ تم اس میں مصروف ہوتے ہو یہ بڑی ہی ایک بشارت والی بات ہے کہ بندہ مومن کو یہ یقین دلایا جائے کہ جو خیر تم کما رہے ہو جو بھلائی کر رہے ہو جو نیکی کر رہے ہو تمہارا رب اسے دیکھ رہا ہے وہ بات نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی اللہ تعالیٰ تو تمہاری ہر جو بھی ایسار اور قربانی جو بھی تم اللہ کی راہ میں کر رہے ہو وہ خود دیکھ رہا ہے موجود ہوتا ہے اس میں دیکھیے خاص کیف ہے اے نبی پہلے خطاب ہے حضور سے واحد کے سینے میں اے نبی آپ جس کیفیت میں بھی ہوتے ہیں تکون فی شان ہما تتلو منہم ان قرآن اور جو قرآن میں سے آپ پڑھ رہے ہوتے کوئی حصہ کوئی صورت خود پڑھ رہے ہوں پڑھ کر سنا رہے ہوں اور اب رخ بدلا ہے پہلے ایمان کی طرف مسلمانوں کی طرف بات من عمل اور اے مسلمانوں جو عمل بھی تم کرتے ہو من عمل کہ جو اچھا عمل ہو نیک عمل ہو اللہ علیکم شہود ہم تم پر تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں اس تفیظ دو جب جبکہ تم اس میں مصروف ہوتے ہو ہمارے رب کا اور نہیں غائب ہوتا آپ کے رب سے من جن فی الارض زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی شے والی نہ آسمان میں ولا اکبرہ ملزانے کا نہ ہی اس سے کم تر کوئی شے ہے ولا اکبر نہ اس سے بڑی اللہ فی کتاب مبین مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے یہ روشن کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا علم قدیم اللہ اللہ اللہ لا خوف يحزنون آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ خود سے دو چار ہوں گے یہ اولیاء اللہ کون ہے یہ کوئی علیحدہ سپیشیز نہیں ہے علیحدہ نو نہیں ہے انسانوں ہی میں سے صاحب ایمان جو ایمان حقیقی سے بند ہو جن کے دلوں میں یقین پیدا ہو چکا ہو اور جو اللہ کے فضل و کرم سے مقام احسان پر فائز ہو چکے ہوں امتاب اللہ کا کا ترا ہو فعلم تک ان ترا ہو ہو یاراک وہ اولیاء اللہ ہے اللہ ولی یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں آیت الکرسی کے فوراً بعد اللہ ولی ہے اہل ایمان کا انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی جانب اور اہل ایمان ولی ہے اللہ کے اللہ اللہ اولیا اللہ خوف اللہ کے دوستوں پر ساتھیوں پر اب ظاہر بات ہے جو اللہ کا دوست ہوگا اس کے اندر اللہ کی غیرت ہوگی وہ اللہ کے دین کو پامال دیکھ کر تڑپ اٹھے گا اللہ کی شاعر کی بے حرمتی ہو رہی ہو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا وہ تن من دھن لگا دے گا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ ہوگا اللہ کا ولی یہ تو نہیں کہ صرف کوئی ایک لبادہ اوڑھ لیا ہو ایک لباس جو ہے پہن لیا ہو اور صرف جو ہے خاص قسم کی شکل بنا لی ہو تو وہ اولیاء اللہ ہو جائیں گے اولیاء اللہ تو وہ ہے کہ جو واقع تن اللہ کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں وفاداری کا تو وہ ہے اولیاء اللہ اور یہ کون ہے اولیاء اللہ اگلی آیت نے اس کی خود وضاحت کر دی اللہ علی نہ عام وہ کہ تکون یہ کوئی نئی اسپیشیز نہیں ہے انسانوں میں کوئی علیحدہ قسم کے انسان نہیں ہے وہی انسان کہ جو صاحب ایمان ہو اور تقوا کے روش اختیار کرے اور وہ تقوا ہم پڑھ چکے ہیں علامت تقو و آمن عامن الصالحات سمت تقو و آمن سمت و اصل و اللہ یحب المحسنی یہ سورہ باعدہ کے اندر آیت آ چکی ہے یہ تقوا جو ہے درجہ بدرجہ اہل ایمان کو اور اونچے سے اونچے مدارج کی طرف لے جاتا ہے لحم البشرا فی حیات دنیا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں یہ بشارت اس اعتبار سے جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ہر طرف بسونا بنا اللہ دل حسن ہمارے لیے تو دو اچھائیوں کے سوا کسی تیسری چیز کا تصور ہی نہیں بشارت ہی بشارت ہے کوئی تکلیف بھی آئی ہے تو ہمارے رب کی طرف سے آئی ہے نہیں ہی اسی بنا اللہ ماں کا تب اللہ ہوا مولانا اس پہ گھبرانے کی کیا بات ہے دوست کی طرف سے اگر کوئی شے آئی ہے اور پھر یہ کہ ہمیں پتا ہے کہ اس میں ہمارا خیر ہے اسی میں بھلائی ہے ایک چیز ناگوار تو ہے بچے کو انجیکشن لگا ہے تو رو تو رہا ہے وہ لیکن معلوم ہے کہ اس کے والدین کو تو معلوم ہے کہ یہ اس کے علاج کے لیے ہمیں ٹیکہ لگوا رہے ہیں تو تکلیف بھی دنیا میں اللہ کی طرف سے آتی ہے بندہ مومن سمجھتا ہے میرے حق میں خیر ہے بھلائی ہے میرے لیے تو خیر ہی خیر ہے شر کا سوال ہی نہیں لحم البشرا بشرا پھر حیات دنیا و فی آخرا اور آخرت میں بھی لا تبدیل علیہ کل اللہ اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں کر سکتا لال قول الفوز العظیم یہی بہت بڑی کامیابی ہے بلیہ حسن کا اور نبی ان کی بات سے آپ رنجیدہ نہ ہو عزت العزت اللہ جمیا عزت کل کے کل اللہ کے اختیار میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ سمیع علی وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ منفی سماوات و منفی اللہ آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے اور جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں مما النظین الم اللہ شرکا اور یہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہیں وہ کوئی شرکا نہیں ہے جنہیں وہ پکار رہے ہوں اور نہیں کا اتباع کر رہی زن وہ تو زن ہے اٹکل پچو ہے ان کے اپنے تصورات اور توہمات ہیں اللہ یخرسون وہ صرف ذن و تخمین اور اٹکل پچو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نہارا مبصرا وہی ہے جس نے تمہیں لیے رات کو بنا دیا ہے تاکہ تم اس میں سکون پکڑو آرام کرو استراحت ہو اطمینان اور سکون ہو والنهار نہارا مبشرا اور دن کو بنا دیا دکھلانے والا روشن تاکہ اس میں تم کام کرو اپنی معاشی جدوجہد جوہد کرو ان نفیزہ لے آیات لیے قومی اس یقیناً اس میں آیات ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقت سنتے ہوں کالو تحد اللہ ولد سبھانگا انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے وہ پاک ہے اس سے وہ وہ بے نیاز ہے یہ لفظ یہاں بہت اہم ہے غنی بے نیاز ہے اس کا کیا تعلق ہے اولاد نہ ہونے سے اصل میں انسان کو اولاد کی تمنا اس لیے ہوتی ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے میں طوفانی ہوں میری اولاد کے ذریعے سے میرا نام زندہ ہے انسان کے اندر جو ایک خواہش ہے کہ میرا نام باقی رہے میری یاد باقی رہے تو اس کا تسلسل ہے جو اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیونکہ فانی نہیں ہے باقی ہے اسے کسی اولاد کی احتیاج نہیں ہے وہ ہمیشہ خود قائم رہنے والا ہے اس لیے اس کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس سے اولاد کی حاجت ہو غنی وہ تو اس سے غنی ہے بے ریاض ہے لہو معافی سماوات ہے وہ معافی اللہ اسی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں ان عندکم من سلطان بحاظہ نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند کوئی دلیل اس چیز کے لیے کہ تم نے اللہ کے لیے اولاد تراش لی ہے اتقول اللہ مالا کالمون کیا تم اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہو وہ چیزیں جن کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں کوئی دلیل نہیں کوئی سند نہیں ان الذين یا على اللہ الكذب لا يفلحون کہہ دیجیے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ باتیں منسوب منسوخ کرتے ہیں افطرا کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے متعاون فی دنیا دنیا میں ان کے لیے ساز و سامان ہے رہنا بسنا ہے اس کے لیے کوئی ضرورت ہم نے ان کو ضرورت کی چیزیں دے دی ہیں سما سم نہ مر پھر ہماری طرف ان سب کا لوٹنا ہے سما نظیب احم العذاب شریر اب ماں کا مک اور پھر ہم انہیں مزہ چکھائیں گے بہت سخت عذاب کا مجھ کے کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے تھے اب یہ صرف دو رکوئی سورہ مبارکہ میں آ رہے ہیں جو ابا الرسل کے ہیں اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت نوح جو اولین ہے اور حضرت موسا جو آخری ہے ان دونوں کا تو سراہتن ذکر ہے بیچ میں صرف حوالہ دیا گیا ہے کسی کا نام نہیں حضرت نوح کا ذکر صرف آدھے رکوع پر ہے حضرت موسا کا قرض تفصیل کے ساتھ ڈیڑھ رکو ہے اس کے برعکس ہو جائے گا اگلی صورت میں سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر دو رکوع ہیں طویل اور حضرت موسا کا صرف ایسے ہی تذکرہ ہے صرف حوالے کے طور پر وطل نبا نوح اور ان کو ذرا سنائی یہ روح کی خبر اس قال قوم ہی جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے یا قوم ان کا نہ قبر علیکم مقامی اے میری قوم کے لوگوں اگر تم پر بہت بھاری گزر رہا ہے میرا کھڑا ہونا و تذکیری بھی آیات اللہ اور اللہ کے آیات سے تمہیں نصیحت کرنا شاپ گزر رہا ہے مذاق اڑاتے ہو تم مجھ پر آوازیں کستے ہو تم پر بہت شاپ گزر رہا ہے میرا یہ سارا عمل فاض اللہ توکل تو تو میں نے تو اللہ پر توکل کیا ہے فاج ماؤ امرکم تو اپنا سارے جو بھی ذرائع ہیں ان کو جمع کر لو مشورہ اور تمہارے سارے شریک جو ہیں انہیں بلا لو سم لا یقن امرکم علیہ کم پھر تم پر تمہارا معاملہ جو ہے کسی اجتماع میں نہ رہ جائے سم الیہ تم ضرور پھر جو فیصلہ میرے بارے میں کرنا ہے کر گزرو اور مجھے کوئی مولت مت یہ جو انداز ہے چیلنج کا اور یہ اس سے پتہ چلتا کس درجے دل دکھ چکا تھا حضرت نو علیہ السلام کا استحزا سے تمسخر سے مذاق سے اللہ کا ایک بندہ ہے ساڑھے نو سو برس بیت چکے ہیں کوئی سن کر نہیں دے رہا ہے اس وقت جو آخری بات اچھا جو کچھ تم کر سکتے ہو میرا کوئی بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو اپنی ساری قوت جمع کر لو جیسا کہ اس سے پہلے آ چکا ہے اور بھی انبیاء نے اس طرح کی بات کہی پھر ملا آخر فری تو اور پھر اگر تم یہ نہ کرو اگر تم اس کھلے مقابلے میں بھی نہ آؤ اور اس میں اس بات کا خیال موجود ہے یعنی اس بات کا امکان موجود ہے کہ ان کے دل میں چور ہو کہ ہم اس کے خلاف کوئی اقدام کریں اسے قتل کر دیں کے خلاف کوئی اور ہم اور ایسا اقدام کریں تو پتہ نہیں کوئی مصیبت ہم پر نہ آ جائے لہذا یہ سارا جو انداز تھا حضرت نو علیہ السلام کا اس کے باوجود پھر وہ فرما رہے میں ان کا مجھ اگر تم نہیں کچھ کرتے فما سال تو کم نہ تو پھر ذرا غور کرو میں نے جو بھی تمہاری خدمت کی ہے آج تک تمہیں جو دین کی طرف بلایا ہے دعوت دی ہے میں نے کبھی تم سے کوئی اجر مانگا ہے میں نے تم سے کوئی اجرت تو طلب نہیں کی تم سے کوئی شاباش تک نہیں مانگی میں نے تم سے کوئی مدد نہیں مانگی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی ان اللہ اللہ میری میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے وہ امید تو نقول امن المسلمین اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں سے رہوں فکر ضبو ہو تو انہوں نے پھر بھی جھٹلا دیا اس کو فنت جینا ہو تو ہم نے نجات دے دی اس کو وہ مم باہوں فلفلک اور جو بھی اس کے ساتھ تھے اس کی کشتی میں وہ جالنا ہوں خلا فا کو پھر ہم نے خلفا بنا دیا زمین کے اندر پھر انہیں کو خلافت عطا کی انہیں کو جانشین بنایا وہ اغلطن نگین بے آیات نا اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کی تقزیب کی تھی فنز کی کان آپ کے تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا سما باستہ میں بعد ہی رسول لگو پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد بہت سے رسولوں کو علاقوں میں ہی اپنی اپنی قوموں کی طرف فجا بل تو وہ سب کے سب آئے ان کے پاس روشن دلیلے لے کر فما کانو لوں میں نو بیما کر زبو قبل لیکن وہ جس چیز کے انکار پر اڑ چکے تھے وہ ساری روشن دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی اس کو ماننے والے نہ بنے کا قدتباؤ والا قروب المتدین اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر میں بعد ہی موسا و ہارون اب یہ دیکھیے وہ جو ایک لنک جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا چین ہے حضرت نوح حضرت حود حضرت صالح حضرت لوت حضرت شعیب اور حضرت موسا یہ چھ کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے یہاں پر حضرت نو کا اور حضرت موسا کا درمیان میں صرف باسنا میں بعد ہی رسول اور بھی رسول آئے ان کا یہاں سراہتم تذکرہ نہیں ہے پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد بوسا اور ہارون کو فرعون و ملئی فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب بے آیات نا اپنی نشانیوں کے ساتھ و قانو قوم و مجرمین انہوں نے استقبال کیا اور وہ تھے مجرم قوم گناہ گار لوگ فلما جا الحق کو بھی دینا تو جب ان تک ہمارے پاس سے حق پہنچا کالو ان شہر المبین تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے کالا موسا تقول حق لما جا تو موسا نے کہا ان سے کہ کیا تم حق کے لیے کہہ رہے ہو یہ حق ہے جو تم پر آیا ہے اور جو تم تک پہنچا ہے کیا یہ جادو ہے بلا یوف رہو شاہرون اور ساحر تو کبھی فلا نہیں پایا کرتے کالو اجیتنا لتل فتنا اما وجدنا علیہ آبانا انہوں نے کہا موسا کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ تم ہمیں پھیر دو ان چیزوں سے ان طریقوں سے ان رسوم سے ان ریتوں سے ان رواجوں سے کہ جس پر ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو وہ سکون لکومل القبریا فلر اور تم دونوں کے لیے ہی حکومت ہو جائے اور بلندی ہو جائے اور بڑائی ہو جائے زمین کے اندر دونوں سے مراد حضرت حضرت موسا ہارون علیہ السلام القما اور ہم ہر چیز تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں وہ کالا فرون صاحب علیم اور فرون نے کہا لے آؤ میرے پاس تمام جو ماہر اور جادوگر ہیں ان کو جمع کر لو فلما جا سہرت و قال الحم موسا القمان تم القول تو جب وہ جادوگر آ گئے تو موسا نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو فلما القو جب انہوں نے ڈالا کالا موسا ماں یہ تم بھی حصے موسا نے فرمایا یہ جو تم لائے ہو جو تم نے پیدا کیا یہ جادو ہے ان اللہ سلیب چلو قریب اللہ تعالیٰ اس کا باطل ہونا ثابت کر دے گا اسے نصیب منسیہ کر دے گا ہوا منصورہ کر دے گا ان اللہ لایوس ہو عمل المفصدین یقیناً اللہ تعالیٰ مفصدوں کے عمل کو یاب نہیں کرتا کامیاب نہیں کرتا حق اللہ الحق اب کلمات ہی اور اللہ تعالیٰ تو حق کو حق ثابت کرتا ہے اپنے کلمات سے ولا کرے مجرم خا یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو فما موسا اللہ قوم ہی اللہ خوف نم این ہوم تو نہیں ایمان لائے موسا پر مگر ان کے نوجوان اس کی قوم میں سے کچھ نوجوان اس کی قوم میں سے کچھ لڑکے اللہ خوف من فرعون فرعون کے خوف کی وجہ سے وہ ملئے ہم اور ان کے اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے ان یقینا نہ ہوں کہ وہ ان کو مصیبت میں اور تکلیف میں مبتلا کریں گے یہ بہت اہم ہے جو آیت ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ وہاں جو صورت حال تھی کہ یہ جو قبطی قوم تھی جو اس وقت وہاں پر حکمران ہے آل فرعون اور یہ جو اسرائیلی ہیں یہ ان کے محکوم ہیں لیکن محکوم قوموں میں سے بھی اکثر ایسے لوگ ہوتے تھے اور ہمیشہ ہوئے ہیں حکمران قوم ان میں اپنے ایجنٹ بنا لیتی ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو خطابات دے دیتے ہیں جیسے ہمارے یہاں خان بہادر اور خان صاحب اور یہ مجھے خطابات دے دے کے انگریزوں نے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں وہ اپنے ایجنٹ اور اپنے وفادار لوگوں کا ایک جتھا بنا لیا تھا یہ لوگ ہوتے تھے تو ہندوستانی لیکن ہر اعتبار سے برطانیہ کے خیر خواہ اور حکومت کے وفادار اس کے لیے فوج کے لیے بھرتی کرانے میں تیز ہیں تو اس طرح کے لوگ جو تھے اسرائیلی قوم میں بھی ایسے چودھری لوگ موجود تھے کہ جو جن کو کچھ دربار میں رسائی حاصل تھی جن کو کچھ رسوخ حاصل تھا اور وہ گویا کہ آل فرعون کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے خود اپنی قوم کے اندر یہ ہے وہ معاملہ کہ وہ ڈرتے تھے وہ لوگ اگر ہم موسا پر ایمان لے آئے تو یہ ہماری اپنی قوم کے جو چودھری لوگ ہیں یہ خان صاحب اور جو یہ خان بہادر لوگ جو ہیں یہ پھر ہمیں ستائیں گے یہ ہماری رپورٹیں کریں گے اور ہماری جو ہے ان رپورٹوں کے اوپر وہ شمالی ہوگی آمن لیکن یہ کہ باہر نوجوان خون ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر زیادہ مسلح بینی نہیں ہوتی جو ذرا ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں وہ زیادہ مسلح بین ہو جاتے ہیں ان کی خواہ میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی خون میں اتنا جوش بھی نہیں رہتا تو نوجوان جو ہے وہ تو رسک دیتا ہے تو یہ سارا پورا فلسفہ جو اس ایک آیت میں موجود ہے فما آمن علیہ موسا اللہ گن تم ہی خود اس کی قوم میں سے بھی سب کے سب حضرت موسا کو نبی ماننے والے نہیں تھے نہیں مانی بات موسا کی ان کی قوم میں سے بھی مگر کچھ نوجوانوں نے کچھ نوجوان کچھ لڑکوں نے اللہ فرعون فرعون کے خوف کی وجہ سے وہ ملائے ہم اور ان کے اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے کہ وہ انہیں کریں گے ان کو فتنے میں مبتلا کریں گے وہ ان فرعون اسی طرح کا ایک شخص قانون تھا قانون جو ہے وہ قوم گوسا سے تھا اسرائیلی تھا لیکن یہ کہ سرکار دربار میں رسائی تھی وفادار تھا حکومت کا اسی کی وجہ سے بڑے بڑے ٹھیکے ملتے تھے جیسے ہمارے ہاں ٹھیکے دار ہوتے تھے بڑے بڑے لوگ تو اس کے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی تھی وہ سارا تذکرہ جو ہے آگے چل کر آئے گا سورہ قصص کے اندر ہاتھوں قوم موسا بھی صرف فرعونی تو نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ حضرت موسا کے خلاف چالے چلتا تھا اور وہ ساری جو ہے وہ سرکار دربار کی جو خوشامد ہے وہ کام کرتا تھا اسی سے پھر اس کو دولت ملتی تھی وہ ان فرعون عالم فرعون اور یقین فرعون جو ہے وہ بہت سرکشی کر رہا تھا زمین میں وہ المصرفین اور یقیناً وہ بہت حد سے بڑھنے والا تھا کالا موسا یا قوم ہے اب انہوں نے ان سے جو بھی مان لے آئے تھے ان پر کہا ان سے کہا کالا موسا قوم ان کن تم آمن تم بلّہ اب اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو فعال ہے توکلو تو اب اللہ پر توکل بھی کرو ان کن تم مسلمین اگر تم واقع فرما بردار ہو گئے ہو فقالو اللہ تو انہوں نے کہا آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم اے اللہ تو ہمیں ان ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا دے اے اللہ ایسا نہ ہو کہ تو ہمارے ذریعے سے ان کو آزمائے یعنی یہ کہ جیسے کہ ابو جہل ستا رہا تھا ابو جہل کی آزمائش ہو رہی تھی لیکن تختہ مشق حضرت یاسر حضرت سمیہ بن رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ تو اے اللہ ہم پر ان کا زور نہ آزما یعنی ہمیں تختہ مشق نہ بنا دے بنج ناب رحمت قومی اور ہمیں اپنی خاص رحمت سے ان کافروں کی قوم سے نجات عطا فرما وہ عہدہ موسا واقعی ہے اور ہم نے وہی کر دی موسا کو اور ان کے بھائی کو ہارون کو قوم قبا بے مصر کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر معین کر لو ان گھروں کے اندر جمع ہو کر اللہ کی یاد کیا کرو جیسے کہ دار ارکم جو ہے مکہ مکرمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مقرر کر لیا تھا وہیں پر آپ ٹھہرتے تھے تھے کوئی آتا تھا تو وہیں پر ملاقات ہوتی تھی تمام قوم کما میں مصر بسر کہ تم کوئی معین کر لو مصر میں کچھ گھر الو کمل تن اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے گھر بناؤ ہی قبلہ رخ یہ کہ مسجدیں تو بنا نہیں سکتے اور وہ معاملہ جو ہے فرعون کے خوف سے تو یہ کہ گھر اپنے قبلہ رخ بناؤ تاکہ وہاں تم نمازیں پڑھا کرو اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ ان کا بھی تھا کوئی جبکہ ابھی بیت المقدس تو بنا ہی نہیں ہے وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسا سے کم سے کم ایک ہزار سال بعد آئیں گے اور پھر وہ جو ہے بیت المقدس ہوگا اور یروشلم بنے گا اور حیکل سلیمانی بنے گی لہذا قبلہ اس وقت کا قبلہ کس کا تھا کون سا تھا یہی بیت اللہ قبلہ تھا ان کے جو وہ خیمے ہوتے تھے قربان گاہ کے خیمے ان کے بارے میں تفاصیل آتی ہے تورات کے اندر کہ وہ ایسے نصب کیے جاتے تھے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ قربانی پیش کرتا تھا تو اس کا رخ جو ہے سیدھا کعبے کی طرف ہوتا تھا تو وجہ تو ہے قبل روح بناؤ وہ عقیم و المومن نماز قائم رکھو اور اہل ایمان کو بشارت دو وہ کالا موسا ربنا امن کا نب پھر حیات دنیا اور موسا نے پرور نگار تو نے پھر اور اس کے سرداروں کو زینت چمک دمک عطا کر دی ہے اور اموال عطا کر دی ہیں دنیا کی زندگی میں ربنا بنا لے یو دلو سبھی اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے تیرے راستے سے ان کے پاس زور ہے اقتدار ہے اختیار ہے دولت ہے چمک دمک ہے اب ظاہر بات ہے کہ عام لوگ ادھر ہی متوجہ ہوتے ہیں انہی چیزوں سے اثر قبول کرتے ہیں تو نے دے رکھا ہے تیرا ہی اختیار ہے دینے والا تو تو ہی ہے تو کیا تو نے یہ سب کچھ نے اس لیے دیا ہے کہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے ربنا بنا لے یو دلو سبھی رب اللہ اب ان کے اموال مٹا دے وسد اللہ قلوب ان کے دلوں کے اوپر گرہ لگا دے سختی پیدا کر دے یا رب العذاب العلیم کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ کھلم کھلا دیکھ نہ لیں عذاب علیم کو اس کا مطلب کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی کہے کہ یہ ایمان لے آئیں یہ ایک آخری وقت ہوتا ہے جبکہ اتنا بیزار ہو چکا ہو نبی اور جبکہ اس قدر شریف جو ہے دشمنی کی ہو کفار نے اہل ایمان کے ساتھ ستایا ہو بری طریقے سے کہ پھر ایک وقت آ کر وہ کہتے ہیں کہ پرور اب اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ سارا کیا دھرا اب تک جو کچھ تھا انہوں نے وہ سب ان کو معاف ہو جائے گا کوئی پکڑ نہیں ہوگی تو پرور اب یہ جس حد کو پہنچ گئے ہیں ان کے دلوں کو سخت کر دے یعنی ان کے دلوں پر مہر کر دے اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب اوریا طور پر ان کے سامنے نہ آ جائے جب عذاب آ جائے گا پھر ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں اس کے بعد تو جو ہے وہ ایمان معتبر نہیں ہے اللہ کے یہاں وسد اللہ قلوب فلائی و منحق یرب العذاب العلی قال قد اجیبت دعوت کما سبیل کما لا ولاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم دونوں کی دعا ہم نے قبول کر لی قد عجیبت قبول کر لی گئی منظور کر لی گئی دعا دعوت کما تم دونوں کی دعا فستقیما اب تم بھی قائم رہنا ایسا نہ ہو کہ وقت آنے پر تمہارا دل پسیت جائے کہ اللہ اب ان کو معاف فرما دے تم بھی قائم رہنا ولا تبیان الزین اللہ اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی ہرگز نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے وہ جاوز نہ بھی اسرائیل الباہر اور پھر ہم نے بنی اسرائیل کو پار اتار دیا سمندر کے یا دریا کے فاطبہ ہوں فرعون و جنود ہوں تو پھر ان کے پیچھے آئے فرعون اور اس کے لشکر بھی بغیم و ادوا شرارت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ ایزا ادرک الغرق یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا پالیا اسے غرق نے یعنی فرعون جو ہے غرق ہونے لگا الا تو آمنت بہی بنو اسرائیل اس نے کہا میں ایمان لایا اس پر کہ کوئی خدا نہیں ہے کوئی لاہ نہیں ہے سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں وہ من المسلمین اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں آل آن کیا اب اب ایمان لا رہے ہو وقت آسائی کا قبل حالانکہ اس سے پہلے تم نافرمانی کرتا رہا وہ کا منف سے اور تو نہایت فساد کرنے والوں میں سے تھا پھل انجی کا بھی بدلے کا تو اب آج ہم تمہارے بدن کو نجات دے دیں گے یہ گلے کھڑے گا نہیں محفوظ رہے گا یہ تقول لمن خلف کا آیا تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے اس کی فرعون کی لاش جو ہے مل گئی تھی صرف یہ کہ ناک پر سے کہیں سے کسی مچھلی نے کچھ کاٹا تھا وہ صرف تھی باقی یہ کہ پوری فرعون کی وہ لاش جو ہے محفوظ لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون اور یقینا بہت سے لوگ ہماری آیات سے غفلت ہی برتتے رہتے ہیں ولقد بوانا بني اسرائيل بوبوا صدق اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ہی عمدہ جگہ فراہم کر دی ولذقناهم من الطيبات اور انہیں روزی دی بہت ہی اچھی پاکیزہ چیزوں کی فمختلفوا تو انہوں نے نہیں اختلاف کیا حتى جاءهم العلم یہاں تک کہ علم ان کے پاس آ گیا ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه یقیناً آپ طرف فیصلہ کرے گا ان کے مابین کے دن کے کانو فی ماں قانوفی جن چیزوں میں کہ وہ اختلاف کرتے رہے تھے ان کن شک کی مما انضل نہ پھر اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو آپ پر نازل کی ہے ہم نے بظاہر سے آپ حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے کوئی امکان نہیں کہ آپ کو کوئی شک ہوتا یہ بظاہر خطاب حضور سے ہے لیکن یہ حقیقت خطاب ہو رہا ہے اہل مکہ سے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو محمد پر نازل ہوئی لیکن یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے اس سے اس قدر نفرت ہو چکی ہو کہ براہ راست انہیں خطاب کرنا بھی انسان کو پسند نہ ہو تو پھر وہ کسی اور کو خطاب کر کے وہ بات کہتا ہے جو سنانی کسی اور کو ہوتی ہے اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے اس بندے محمد پر نازی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم فصل کتاب من قبل قبل تو پھر پوچھ لیجیے ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی آپ سے پہلے لقت جات الحق من رب کا اے نبی آپ کے پاس حق آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے فلا تکون من المترین تو ہرگز نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں پھر نوٹ کر لیجئے میرے نزدیک یہاں بظاہر خطاب حضور سے ہے اصل میں روح سخن جو ہے وہ مشرقین عرب سے ہے ولا تکون من الدین قزب و اللہ اور بت بن جانا ہرگز ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا فتکون امن الخاسرین تو ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے ان نویلحت علیہم کلمۃ الرب کا لا مین یقیناً جن لوگوں کے اوپر کے تیرے رب کی بات واقع ہو چکی ہے ثابت ہو چکی ہے جو قانون خدا بندی کی زد میں آ چکے ہیں جو ضد اور ہر نرمی کی وجہ سے اپنے دلوں پہ مہر کروا چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے لا یؤمنون ولو جات كل آیت چاہے کتنی ہی آیتیں آ جائیں کتنی ہی نشانی آ جائیں حتیہ یعب العضاب العلیم وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے عذاب علیم کو دیکھ نہ لیں جیسے کہ فرعون کا معاملہ ہوا کہ جب غرق ہونے لگا تب ایمان لایا فلاؤ قریت کریت فنفا ایمان تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کے جو ایمان لاتی ہے اسے اس کے ایمان نے نفع پہنچایا ہوتا اللہ قوم یونس سوائے ایک قوم یونس کے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا نینوا کی طرف وہاں انہوں نے دعوت دی معاملہ وہی ہوا جو تمام رسولوں کے ساتھ ہوا ہے قوم نے انکار کیا سرکشی پر اڑے رہے پھر یہ خبر دے کر اور چلے گئے کہ اب تین دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اجازت اللہ کی طرف سے جانے کی نہیں آئی تھی رسول کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن نہ ہو واضح اجازت جیسے ہمارے ایگزیکٹو آفیسرز ہوتے ہیں ڈی سی ہے تو ضلع کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا وہ بغیر اجازت کے اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہاں کے امن و امان کا سارے ذمہ داری اس کی ہے تو نبی کا معاملہ مختلف ہے رسول کا مختلف ہے رسول کو جب کسی جگہ پر کسی قوم کی طرف کسی علاقے طرف بھیج دیا گیا اب چاہے کچھ بھی ہو جب تک کہ وہاں پر سے اجازت نہ آئے کہ اس قوم کو چھوڑ کر تم جا سکتے ہو رسول نہیں جا سکتا چنانچہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب سیرت میں آپ پڑھتے ہجرت کے واقعات تو حضرت ابوبکر بکر جو ہے حضور نے عام مسلمانوں کو اجازت دے دی چلے جاؤ مدینے لیکن خود انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے خصوصی اجازت آ جائے حضرت ابو بکر پوچھتے رہتے تھے اونٹنی تیار کی ہوئی تھی لیکن جب تک وہ اجازت نہیں آئی آپ وہاں سے روانہ نہیں ہوئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حمیت دین میں کچھ بہت زیادہ جوش آیا حضرت یونس علیہ السلام کی بہرحال حمیت دینی اللہ کی غیرت جو ہے وہ اچھی شے ہے لیکن وہ جوش کے اندر بس صرف یہ ان سے نظر انداز ہو گیا معاملہ کہ اپنی اللہ تعالی کی طرف سے واضح اجازت آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب عذاب کے آثار شروع ہوئے اور قوم نے دیکھا کہ جو بات کہی تھی یونس نے وہ تو صحیح نکل رہی ہے لہذا وہ پوری قوم نے توبہ کی گر گڑائے اپنے سب بچوں کو عورتوں کو لے کر باہر نکل آئے بال مویشی سامان لے کر گر گڑا کر اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی لیکن ایک استثناء ہے چونکہ جو رسول بھیجے گئے تھے ان رسول کی طرف سے ذرا جلدی ہو گئی اور اجازت کے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے لہذا جو بھی ڈیبٹ ہوا ہے رسول کے کھاتے میں اس کا کریڈٹ ہو گیا ہے اس قوم کو اور اس کے لیے ایک استثناء قائم ہو گئی ہے پوری تاریخ کے اندر کہ وہ عذاب کے آثار آنے کے باوجود پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کچھ عرصے کے لیے قبول کر لی عذاب کو ٹال دیا فلاولا کانت قریت العمنت بنفا ایمان و ہا اللہ قوم یونس تو کیوں نہ ہوئی کوئی کوئی بستی کو جو ایمان لے آتی یعنی عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد اور پھر اسے اس کا ایمان لانا مفید ہوتا سوائے قوم یونس کے لما آمن جب وہ ایمان لے آئی کشف کشفنا انہم عذاب فی الحیات دنیا ہم نے کھول دیا ان سے ہٹا دیا ان سے دنیا کی زندگی میں وہ رسوا کن عذاب و بتانا ہوں اور ایک وقت معین کے لیے ہم نے انہیں اور مہلت دے دی ایک فریش نیز آف ایگزٹینس ان کو عطا کر دیا ولاؤ شاہ ربو کا لامن الرد کل جمیا اور اگر آپ کا رب چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی زمین میں ہے سب کے سب ایمان لے آتے یہ باتیں سورہ نام میں بہت یعنی شد و مت کے ساتھ آ چکی ہے وہ ذروہ سلام ہے اس موضوع کا کہ آپ کے دل میں کتنی بھی خواہش ہو کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئیں لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ضابطہ رکھا ہوا جو طالب حق ہوگا اسے حق ملے گا جو طالب ہدایت ہوگا اسے ہدایت ملے گی جو ضد پر ہٹ دردی پر تعصب پر اور کسی ضد میں آ گیا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا اگر جبرن اللہ نے ہدایت دینی ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی کافر نہ ہوتا سب کے سب مومن ہوتے متقی ہوتے آخر اللہ کے فرشتے کتنے ہیں سب مومن ہیں متقی ہیں پاک ہیں صاف ہیں کہیں کوئی غلطی نہیں معاشیت نہیں کہیں لا یاسود اللہ ماں ہمارا ہوں یا فنون ما یوں مرون وہ جو بھی کچھ انہیں حکم ہوتا ہے بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکام کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے انسانوں کو پیدا کیا ہے امتحان کے لیے الموت اور حیات الب نو کم عملہ لہٰذا آپ اس معاملے میں بس اپنا فرض ادا کریں باقی کون ایمان لا رہا کون نہیں لا رہا وہ معاملہ ہم سے متعلق ہے ولاؤ شاہ رب المن فریق الحم زمین اگر اللہ چاہتا آپ کا رب چاہتا تو یقیناً زمین میں جو ہے سب کے سب ایمان لے آتے افان کا ٹکڑے ہوں نہ یہ یقون مومنین تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں یعنی آپ اپنے آپ کو بھی ہلکان کر رہے ہیں آپ نے دن رات ایک کیا ہوا ہے آپ ہر وقت اس جد و جہد میں ہیں پھر آپ کو یہ بھی اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں میری طرف سے کوئی کوتا تو نہیں ہو رہی ہے جیسے کہ سورہ آراف کے اندر فلا تکن فی صدرے کا حرج جن آپ کے دل کے اندر یہ تنگی نہیں ہونی چاہیے آپ اپنا فرض ادا کر کے اپنے آپ کو سب گزروش سمجھے وما خان اللہ بزن اللہ اور کسی جان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے عزم سے بھائی ڈالو رچ الزین اللہ یا اور جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تو گندگی مسلط کر دیتا ہے ترم ضرور مادہ پھر سماوات کہیے ان سے کہ دیکھو جو آسمان اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں آسمان میں بھی ہے زمین میں بھی ہے بما تو آیات و نظر ان قوم اللہ نور لیکن یہ ساری آیات کام نہیں آتی اور یہ ساری انذار اور ڈر سنانا اور جو بھی دعوت و تبدیل ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لانا چاہتے وہ فیڈ نہیں ہے فہل تضر ایام الزین لفظ ایام آگے ایام اللہ تو کیا یہ منتظر ہیں اسی طرح کے دنوں کے جیسے کہ دن سے پہلے آئے ہیں فل فن تذر وہ دن جو آیا تھا قوم نوح پر اور وہ دن جو آیا قوم حوت پر اور قوم سالے پر فہر التظر اللہ مسلا ایام النزین خلوم قبل تو کیا یہ اسی طرح کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں اسی طرح کا دن ان پر بھی آ جائے جیسا کہ ان پر آیا تھا جو ان سے پہلے تھے انی فن من المنتظرین تو کہہ دیجیے کہ اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں سمن الجی رسول اناول پھر ہم نجات دیتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو اور اہل ایمان کو کزالک حقن علیہ ننجی المومنین بالکل اسی طرح ہمارے اوپر حق ہے واجب ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں حضرت روح کے ساتھ جو ایمان لائے وہ ان کے ساتھ کشتی میں بچا لیے گئے حضرت حود پر جو لوگ ایمان لائے ان کو بچا لیا گیا حضرت سالے پر جو ایمان لے آئے وہ ان کو بچا لیے گئے اور امورا اور سدوم کی بستیوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں نکلا ایسا خوش وقت جو وہاں سے اپنی نجات کا سامان حاصل کرتا سوائے حضرت لوت اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں ایک متنفس بھی نہیں تھا وہاں ان کی اپنی بیوی بھی پیچھے رہ گئی ہے تم فیشک من دینی اب یہ بڑا ایک فیصلہ کن سا انداز خطاب ہے یہاں کہہ دیجیے ان کن تم فی من دینی اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے یعنی تم مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو کہ میں تمہارے دین کی پیروی کروں تو تمہیں کوئی شک ہے شاید میرے بارے میں کہ میں اپنے دین پر پوری طرح جازم نہیں ہوں پوری طرح قائم نہیں ہوں شاید مجھے اس کے اوپر پورا وسوخ حاصل نہیں ہے یہ جو تم محنت کر رہے ہو مجھے مجھے جو ہے مجھ پر دباؤ پریشرائز کر رہے ہو مجھے قل یا الناس ان کنتم فی شک من من دینی فلا الذین تعبدون دون تو میں ہرگز نہیں پوجنے والا ان کو جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا ولیکن عبداللہ اللہ توفاکم بلکہ میں تو پوجوں گا اور پرستش کروں گا اسی اللہ کی جو تمہیں قبض کرے گا بنکول امین من المؤمنین اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں عقیم وجہ کلی دین خلیفہ اور اے نبی آپ تو اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے دین خلیف کی طرف دین کی طرف حلیف ہو کر یکسو ہو کر ولا تکون من المشرقین اور ہرگز نہ ہوئیے ان مشرقوں میں سے ولا تن مالا یلفا کا ولا ندرخ اور بت پکاری ہرگز اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو جنہیں یہ پکار رہے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان فائن فالتا اور اگر بے آپ نے ایسا کیا فائن نہ قیدم میرا تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے وہی ام اللہ بے جرد ان فلاں کاش فلاح اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ضرر پہنچائے تکلیف پہنچائے تو کوئی نہیں ہے اس کا کھولنے والا دور کرنے والا سوائے اس کے وہی یورپ کا بھی خیر اور اگر وہ ارادہ کر لے آپ کے ساتھ بھلائی کا خیر کا اچھائی کا فلا رود فضل تو اس کے فضل کو لوٹانے والا کوئی نہیں کوئی نہیں جو آڑ بن جائے روک بن جائے رکاوٹ بن جائے اس کے فضل کے راستے میں یو سی و بہی بن جا مجھے باد ہی وہ اپنا فضل دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ الغفور الرحیم اور وہ غفور ہے بولیا الناس کہہ دیجیے قد کم الحق من ربکم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے فمن تو جو کوئی بھی ہدایت پائے فانما يهتدي قدیر نفسی تو وہ اپنے بھلے کو ہدایت پاتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا عاقبت اس کی سورے کی اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی ومن ولہ اور جو بھٹک جائے جو گمراہ ہو جائے فائل یزل علیہ تو وہ بھی اپنی جان پر وبال لے گا اس کا سارا وبال اس کی اپنی جان پر آئے گا رمانہ علیہ تم وکیل اور میں کوئی تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ بنایا نہیں گیا ہوں میں تمہارے بارے میں مسئول نہیں ہوں اللہ کے ہاں مجھ سے تمہارے بارے میں بات پوچھ نہیں ہوگی بلا تشابر جہین آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں وہ سب یو ہائی اور اے نبی آپ پیروی کرتے جائیے اس کی کہ جو آپ کی طرف وہی کیا جا رہا ہے بس میں اور صبر کیجیے جمے رہیے ڈٹے رہیے ان کے دباؤ کو برداشت کیجیے حتیٰ یہ کو منگوا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دے وہ ہوا خیر الحاکمین اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفالی ویات و ملایات و ذکر حکیم